أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فقال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم فقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية فقال وقال وقال والسلام والسلام والسلام لا يؤمن حتى يحب يحب ما لنفسه الدال على الخير كفاعله كما قال میرے محترم بھائیو دوستو اور بزرگوں اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور اس ساری کائنات میں جو کچھ تصرف ہو رہا ہے جو کچھ اس میں ظاہر ہو رہا ہے وہ سب کچھ کرنے والے ایک اللہ ہے فیصلے اللہ کیا ہوتے ہیں ظاہر دنیا میں ہوتے ہیں فیصلے اللہ کرتے ہیں اور ظاہر دنیا میں ہوتے ہیں دنیا والے وہ یہ تو خالی جو اللہ نے فیصلے کیے ہیں اس کو نافذ کرتے ہیں دنیا والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے جو کچھ نفع نقصان جی اور جو کچھ گرمی سردی کہیں گرمی زیادہ ہو رہی ہے کہیں سردی زیادہ ہو رہی ہے کہیں موسم بدل رہے ہیں یہ سارے کے سارے حالات سب ایک اللہ کرنے والے ہیں اپنے یقین کو ہم نے بنانا ہے ایک اللہ ہے اور سب کچھ سارے حالات ان کے حکم سے آ رہے ہیں کیا اشاعت مایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل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 رہو چاہے چناؤ کرتے رہو چاہے فیصلے جس کو آپ چاہتے ہیں ملک دیتے ہیں وطن ملک امی منتشا اور جس سے چاہتے ہیں آپ ملک چھین لیتے ہیں اللہ کے حکم سے ملک ملتا ہے اللہ کے حکم سے ملک ہاتھوں سے چلا جاتا ہے چھن جاتا ہے ہمارے بزرگ حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بعض دفعہ اپنے بیانوں میں بعض دفعہ اپنے بیانوں میں فرمایا کرتے تھے آج کا وزیر اعظم اور کل کا اسیر اعظم اسیر کہتے ہیں قیدی کو آج تو وزیر اعظم ہیں اور کل اللہ کا حکم آ جاتا ہے اس کو وزارت سے معذول کر دیا جاتا ہے اور نہ صرف معذول کر دیا جاتا ہے بلکہ اس پر مقدمات قائم ہو جاتے ہیں اور جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور جیل میں وہ معمولی قیدی نہیں ہوتا بڑا قیدی ہوتا ہے تو مایا کہ آج کا وزیر اعظم اور کل کا اسیر اعظم یہ سب فیصلے اللہ کرنے والے کیا فرمایا جس کو چاہتے ہیں ملک دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں ملک چھین لیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں عزت اور ذلت کے فیصلے بھی عزت اور ذلت کے فیصلے بھی ایک اللہ سے ہوتے ہیں ہمارا کتنا یقین بگڑ چکا ہم کہتے ہیں جس کے پاس مال زیادہ ہوگا وہ عزت والا ہوگا جس کے پاس جو اچھے کپڑے پہنا ہوا ہوگا جس کے پاس اچھی کار ہوگی رہنے کا مکان اچھا ہوگا اور اس کی جاب اچھی ہوگی وہ عزت والا ہوگا ہرگز نہیں جس کے لیے اللہ رب العزت کے ایسے عزت کے فیصلے ہوں گے وہ عزت والا ہوگا اور جس کے ایسے جس کے لیے اللہ رب العزت کے ایسے ذلت کے فیصلے ہوں گے وہ یقیناً ذلیل ہوگا چاہے وہ وزارت کرسی پر ہو چاہے وہ ہی کرسی بیٹھا ہوا ہو چاہے ہی کرسی بیٹھا ہوا ہو اگر اللہ کیا سے اس کے لیے ذلت کے فیصلے ہو گئے یہ ذلیل ہوگا تو عز منتشا اور تو من منتشا جس کو چاہیں آپ عزت دیں اور جس کو چاہیں آپ ذلیل کر دیں آپ کی آپ ہی کے ہاتھ میں ساری خیریں ہیں اور یقیناً آپ ہر چیز پر قادر ہیں پھر شاط میاں کہ رات کو دن میں رات کو آپ ہی داخل کرتے ہیں اور رات میں دن کو آپ ہی داخل کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں بے حساب بے حساب روزی عطا فرماتے ہیں تو یہ سارے کائنات میں سارے تبدیلیاں اور کائنات میں سارے تصرفات کرنے والے ایک اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں محروم فرما دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بیماری اور جس کو چاہتے ہیں صحت اب آدمی ظاہری نقشوں کو دیکھتا ہے مشاہدے میں چلتا ہے مشاہدے میں چلنا یہ انسانی شرافت انسانی کمال نہیں ہے یہ تو جانور بھی کرتا ہے جانور کو آپ گھاس دکھائیں گے سبز چارہ دکھائیں گے بھگت آپ کے پاس آئے گا اور ڈنڈا آپ نے ہاتھ میں لیا اور ڈنڈا اٹھایا سر کی طرف ایک دم بھاگے گا آپ سے جان واپس وہ بھی ظاہر کو دیکھ کے چل رہا ہے مشاہدے کو دیکھ کے چل رہا ہے اگر انسان بھی ظاہر کو دیکھ کے چل رہا ہے اور خاص طور سے ایمان والے اگر ظاہر کو دیکھ کر اور مشاہدے کو دیکھ کے چل رہے ہیں تو یہ کوئی کمال نہیں اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علی نبی جنا و علیہ مصع السلام کو مبعوث فرمایا ہر ہر نبی نے آ کر ہر ہر نبی نے آ کر اپنی اپنی قوم کو اپنی اپنی امت کو یہی بات رشاد فرمائی اور اسی یقین کی طرف بلایا کہ دیکھو اللہ رب العزت کی ذات عالی پر یقین رکھ لو وہ کرنے والے ہیں وہ کرنے والے ہیں جو وہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا ماشا اللہ کان وما لم یشا علم یقن زیادہ اونچی ہو گئی جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا دنیا میں بڑے بڑے واقعات چھوٹے چھوٹے واقعات بڑے بڑے واقعات چھوٹے چھوٹے واقعات یہ سب سب اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں بڑے واقعات بھی اور چھوٹے واقعات بھی ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے واللہ غالب الناس لا يعلمون اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر غالب ہیں لیکن اپنے فیصلے پر غالب ہیں ہر چیز پہ اللہ کا قبضہ ہے لیکن لوگوں میں سے بہت سے لوگ اس کو جانتے نہیں جانتے نہیں حضرات انبیاء علا نبی و علیہ السلام نے آ کر یہی تعلیم دی اور یہی لوگوں کو سکھایا کہ اپنے مشاہدے پر مت چلو اپنے آنکھوں کے دیکھنے میں مت چلو بلکہ اللہ پاک کی ذات علی پر یقین رکھو اس کے حکموں کو پورا کرو اور میرے طریقے پہ چلو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے مشاہدے کے خلاف کامیاب ہو جاؤ گے اور اگر اس کے حکموں کو توڑا اور میرے طریقوں کو چھوڑا تو مشاہدے کے خلاف تم ناکام ہو جاؤ وہ تم کو ناکام کر دیں گے وہ تم کو ناکام کر دیں گے کامیابی ناکامی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے بیماری تندرستی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت ذلت ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی موت ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے حضرت ابراہیم علا نبی و علیہ السلام نمرود کے پاس تشریف لے گئے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا میں خدا ہوں میں تم کو روزی دیتا ہوں میں تم کو روزی دیتا ہوں اور اس نے کیا ترتیب بنائی ہوئی تھی کہ جب غلہ اگتا تھا تو سارے علاقوں سے غلہ منگوا کر اپنے پاس جمع کروا لیا کرتا تھا سارا غلہ جو کسانوں نے اگایا محنت کی اللہ تعالیٰ نے غلہ تا فرمایا ان کو ان سے سارا غلہ لے لیا اپنے پاس جمع کر لیا اب لوگوں سے کہتا تھا کہ آؤ مجھ سے آگے غلہ لو روزی مجھ سے لو میں تم کو روزی دینے والا ہوں نعوذ باللہ اور پھر یہ حکم تھا کہ اس کے دربار میں جو آتا تھا وہ آ کے اس کو سجدہ کرتا تھا وہ آ کے اس کو سجدہ کرتا تھا پھر وہ جو ہے روزی دینے کا اس کو غلہ دینے کا حکم دیتا تھا اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے اور اس سے فرمایا اس کو سجدہ نہیں کیا کہا کہ آپ نے مجھے سجدہ نہیں کیا مایا کہ سجدہ تو میں اس ذات کو کرتا ہوں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے جو زندہ کرتے ہیں اور جو مارتے ہیں زندگی دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں نمرود نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں میں بھی کر سکتا ہوں اور چنانچہ اس نے دو آدمیوں کو بلوایا ایک بالکل بے گناہ تھا جس کے اوپر کوئی جرم نہیں تھا اس کو پھانسی دلوا دی اسے قتل کروا دیا اور ایک آدمی جس کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی جس کو قتل کیے جانا تھا اس کو چھوڑ دیا کہ دیکھو اس کو میں نے زندہ کر دیا جو مرنے والا تھا اور یہ زندہ پھر رہا تھا اس کو میں نے مار دیا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں حالانکہ ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے نہ یہ زندہ کرنا ہے نہ یہ مارنا ہے نہ اس نے موت دی نہ اس نے زندگی دی یہ تو ایک دھوکہ لگ گیا اس کو دھوکے میں مبتلا ہو گیا حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام نے اپنا اسلوب بدلا دعوت کا اسلوب بدلا اس سے بحث نہیں کی بحث نہیں کی ہمارا بھی دعوت کا یہ اصول ہے کہ کوئی ہم سے مخالفت کرے کوئی بحث کرے مناظرہ کرنا چاہے ہم خاموش ہو جائیں اس سے بحث نہ کریں اپنی چھ نمبر کی دعوت دیتے رہیں چھ نمبر کی بات کرتے رہیں کوئی ہم سے بحث کرے یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے ہم خاموش ہو جائیں اپنے پھر چھ نمبر کی بات شروع کر دیں ہمارے موجم شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ایک صاحب آ گئے جو دوسرے خیالات کے تھے تھے تو مسلمان لیکن دوسرے خیالات کے تھے مولانا نے تھوڑی سی بات کی ان سے دعوت کی اب جب مولانا نے تھوڑی سی بات کی انہوں نے کہا مولانا میرا میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے نے کہ فرمائیے انہوں نے اعتراض کر دیا اور بڑے زور شور سے کہ ایسی سخت بات کی ہے مولانا اس کا جواب نہیں دے سکتے مولانا سنتے رہے اور جب بات ختم کر چکے مولانا پھر دعوت کی بات شروع کر دی ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا پھر وہ تھوڑی دیر سنتے رہے پھر وہ جوش میں آئے کہ مولانا میں آپ سے یہ کیا عرض کر رہا ہوں مولانا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں مولانا سنتے رہے جب اپنی بات ختم کر چکے مولانا پھر دعوت شروع کر دی جب دو تین دفعہ اس طرح ہوا تو وہ تھک ہار کہنے لگے آپ تو میری بات کا جواب دیتے نہیں ہیں چلیے بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں کیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب نادان لوگ نا واقف لوگ جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں ایمان والوں کے صفت بیان فرمائی اللہ رب العزت نے جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام سلام کر کے سلامتی سے ان سے الگ ہو جاتے ہیں خیر تو حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام نے اپنی دعوت کا اسلوب بدلا اور اشارہ سمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا فبحیت الذی کفر تو جس نے کفر کیا جس نے اللہ کا انکار کیا وہ مبہوت ہو گیا حیران رہ گیا اب اس کا کیا جواب اس کا جواب تو اس نے غلط طریقے سے بھونڈے طریقے سے دے دیا ایک بے گناہ کو قتل کرا دیا اور ایک پھانسی والے کی سزا سزا پانے والے کو چھوڑ دیا کہ میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں بھونڈے طریقے سے جواب دیا اس نے اور یہاں پر تو اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اشارت مار دیا کہ رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا عرض کرنا یہ ہے ہم نے دعوت دے دے کر اپنے یقین کو بنانا ہے اللہ پاک کے راستے میں جا رہے ہیں جماعتیں تو آئی نہیں ہدایت کس کو دوں جی جماعتیں خالی پڑی جگہ جو اللہ کے راستے میں جانے والے ہیں ابھی تک تو ایک جماعت یہاں نہیں بیٹھی ہوئی ہدایت کس کو دوں میں <laughs> روانگی کی بات کس سے کروں جماعتوں کے بیٹھنے کی جگہ تو ساری خالی پڑی ہوئی اگر ایک ساتھی جا کے تشکیل والوں سے عرض کر دیں اگر ایک ساتھی جا کے تشکیل والوں سے عرض کر دیں جماعتوں کو بھیج دیں مجمع تو سن لے گا اور انشاءاللہ خیر کی بات سننے سے فائدہ ہوتا ہے لیکن جن کے لیے روانگی یہ بات ہو رہی ہے وہ تو ہے ہی نہیں یہاں پر کوئی ایک ساتھی اگر بھیج سکے جی چلے گئے جی تشکیل والوں بات بھیج دیجیے کہ جماعتوں کو بھیج دیں ساڑھے دس بجنے والے ہیں جماعتوں کے لیے جگہ مخصوص کی آپ حضرات نے اور ساری جگہ خالی پڑی ہے ایک جماعت بھی نہیں بیٹھی ہوئی جماعت ہے آپ کی اچھا مخلوط بیٹھے ہوئے تو جو جماعت میں جانے والے ہیں اللہ کے راستے میں نقد نکلنے والے ہیں اگر مجموعے میں بیٹھے ہوئے تو آگے اس جو پٹی لگائی ہوئی اس کے آگے اندر تشریف آئیں یہ یا بھی لوگوں کے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے جماعتوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں آپ ایسے جو خوش قسمت اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں وہ خوش قسمت ہیں جو اللہ کے راستے میں نقد نکل رہے ہیں ماشاء اللہ اور بھائی بھی جو مجموعے میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ساری جگہ خالی پڑی ہوئی ہے ابھی رنگی <laughs> بات کس سے ہو ماشاء اللہ جن ساتھیوں کو اردو سمجھ میں جی۔ نہیں جن ساتھیوں کو اردو سمجھ میں نہیں آتا ہے انگلش یا عربی ان کے لیے پیچھے کمروں کے اندر ترجمہ رکھا ہے زون نمبر نائن اور فورٹین جو ساتھی جماعت میں جا رہے ہیں ان کو درخواست ہے کہ یہ گورنمنٹ آف ایریا اسٹیج کے سامنے اس کے اندر آ کے تشریف لے آئے انگریزی میں اعلان کر دیجیے انگریزی میں the brothers who are going in jamaat inshallah they are kindly requested to come in front of the stage uh, This is a special allocated area for them uh, please move forward those who are going in jamaat and the brothers who don't understand urdu they are kindly requested to go into the usual corners at the back where translation will be done in English inshallah and Arabic also. और भाई की अगर बैठे हुए हों मजमे में جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اور مجموعے بیٹھ گئے ہیں تو یہ جو پٹی لگائیے یہ آپ ہی حضرات کے لیے لگائیے جو خوش قسمت اللہ کی راہ میں نقد نکل رہے ہیں وہ مجموعے میں سے اٹھ کر آگے تشریف لیا اس پٹی کے اندر ماشاء اللہ اب دیکھیے معلوم ہو رہا ہے کچھ جانے <laughs> جانے والے سامنے بیٹھ گئے اور ساری جگہ خالی پڑی ہوئی تھی تشریف لیا ہے تشریف لیا ہے ماشاء اللہ جی ہاں نقد نکلنے والے ہیں یا جیسے کہ فرمایا کہ جو ایک مہینے کے اندر یا دو مہینے کے اندر جولائی کے مہینے میں اگست کے مہینے میں جو قریب میں نکلنے والے ہیں ان کو بھی آپ کے ملکوں میں نقد سمجھ لیتے ہیں ان کے بھی پرچے بن جاتے ہیں تو وہ بھی آگے تشریف لے آئے جو جولائی کے مہینے میں اگست کے مہینے میں اور شاید ستمبر کے مہینے بھی رکھا ہے آپ حضرات نے جو قریب میں نکلنے والے ہیں آج نہیں نکل رہے لیکن قریب میں جانے والے ہیں جماعتیں ان کی بن گئی ہیں پرچہ ان کا بن گیا ہے نمبر مل گیا ہے وہ بھی آگے تشریف لیا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ زیادہ قریب کرنے سے آواز بہت بہت زیادہ آتی ہے پھٹتی آواز ہے ماشاء اللہ جو سو جو ساتھی جماعت میں نکل رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ جلدی جلدی آگے تشریف لے آئے انشاءاللہ ان کے لیے ہدایت کی بات شروع ہو رہی ہے آئندہ دو مہینوں کے اندر جو بھی جماعت میں نکل رہے ہیں تشکیل ترتیب سے ان کا روٹ نمبر لے لے اور پھر یہاں آگے اسٹیج کے سامنے آ جائے جو دو بردرس ہوا گوئنگ ان ان ٹو انکسٹ ترتیب request my left and then come and sit in front of the stage inshallah there's an allocated area for you sir میرے محترم بھائی دوست بزرگو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اس یقین کی دعوت دینی ہے اللہ پاک کے راستے میں نکل کر دعوت ہم نے خوب دینی ہے سب سے پہلی چیز تو اللہ پاک کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے یہ درخواست ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں کس لیے نکل رہے ہیں کس لیے نکل رہے صرف اور صرف اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اور دین کو اور دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے نکل رہے ہمیں آتی ہی نہیں چاہے ہم نے کتنا وقت لگا لیا ہو چاہے ہم نے کتنی دفعہ نکل چکے ہوں جماعت میں لیکن پھر بھی ہم سیکھنے والے ہیں موت تک ہم سیکھنے والے ہیں اپنے آپ کو ہم سیکھنے والا سمجھتے رہیں گے اپنے آپ کو سیکھنے والا سمجھتے رہیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے اپایا کا اور داد و دہش کا دروازہ کھلا رہے گا اگر ہمارے ذہن میں یہ آ گیا کہ میں سیکھا ہوا ہوں اور میں جانتا ہوں مجھے آتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے مزید عطایا کا دروازہ بند ہو جائے گا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر اپنے آپ کو ہم سیکھنے والا سمجھتے رہیں گے تو سیکھنے والے کی غلطی عام طور سے معاف کر دی جاتی ہے غلطی ہم سے ہو جاتی ہیں ہم انسان ہیں جان بوجھ کے تو غلطی نہیں کرتا آدمی لیکن غلطی ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے تو جو سیکھنے والا ہوتا ہے اپنے آپ کو سیکھنے والا بنا کے رکھتا ہے تو سیکھنے والے کی غلطی عام طور سے معاف کر دی جاتی ہے دیکھیے آپ کے ملکوں میں بھی یہ قانون ہے کہ جو آدمی گاڑی چلانا چاہتا ہے اور سیکھتا ہے تو اس کے لیے قانون یہ ہے کہ وہ اپنی گاڑی کے اگلے حصے میں اور پچھلے حصے میں انگریزی کا لفظ ایل لکھ کر لگائے یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس گاڑی کا چلانے والا زیر تربیت ہے سیکھنے والا ہے اس گاڑی کا چلانے والا زیر تربیت ہے سیکھنے والا ہے سنتے یہ ہیں کہ خدا نہ خاص تھا اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے کوئی حادثہ ہو جائے تو بہت سی غلطیاں تو پولیس چھوڑ دیتی ہے کہ یہ تو سیکھنے والا ہے اس سے غلطی ہوگی اگر قانون کے مطابق چلا رہا ہے پھر غلطی ہوگی تو چھوڑ دیتی کہ سیکھنے والا ہے اس نے ایل لگایا ہوا ہے ایسے ہی ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے ہم یہ نیت یہ سوچ کر جائیں کہ ہم سب سیکھنے والے ہیں اور جو سیکھنے والا ہوتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں طلب ہوگی سیکھنے والے ہوں گے اور سیکھنے کی نیت سے جائیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائیں گے تو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی نیت سے اللہ راضی ہو جائے اللہ نے حکم دیا ہے اپنے راستے میں نکلنے کا اور مسلمانوں کے پاس جانے کا اور ایک ایک مسلمان کی فکر کرنے کا اللہ پاک کی طرف سے ہمارے اوپر ذمہ داری اس کے لیے ہم نکل رہے ہیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے جب اللہ پاک کا حکم پورا کریں گے اللہ ہم سے راضی ہوں گے کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے ہمارا کہ ہم ہماری تشکیل ہوگی وہاں جا کے ہم کچھ کاروبار کی وجہ سے جا رہے ہیں یا وہاں رشتے دار ہیں ان سے ملنے جا رہے ہیں یا کچھ سیر سپاٹے پکنک کے لیے جا رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کو دین کی محنت بچی دیکھیے شیطان جو ہے نا ہمارا دشمن ہے اللہ پاک نے بھی مایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو اپنا دشمن بنا لو وہ آدمی کو نکلنے نہیں دیتا جب نکلنے کی نیت کرتا ارادہ کرتا ہے تو شیطان کوشش کر کے رکاوٹ ہی ڈالتا ہے اس کو نکلنے نہیں دیتا نکل گیا اس کا دوسرا حملہ یہ ہوتا ہے کہ نکلنے والے کی نیت خراب کرتا ہے نیت بگاڑ دیتا ہے اگر نیت خراب ہو گئی تو ساری محنت ساری تک و دو اور ساری کوشش سب ضائع ہو جاتی عمل تو وہی قبول ہے عمل تو صرف وہی قبول ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو دکھلاوے کے لیے دنیا کے لیے اور دنیاوی اغراض میں سے کسی غرض کے لیے وہ عمل مردود ہے وہ اللہ کیا قبول نہیں ہوتا وہ اللہ کیا قبول نہیں ہوتا اس لیے ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ پاک کو راضی کرنے کے اور یہ وقت ہم نے اللہ کے لیے فارغ کیا ہے گویا کہ یہ وقت ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے اس وقت کی ہم نے حفاظت کرنی ہے اس وقت کی ہم نے حفاظت کرنی ہے ہم جماعت میں جماعت کے ساتھیوں میں سے ہر ساتھی اپنے وقت کا خود ذمہ دار ہے ہم نے اپنے وقت کی حفاظت کرنی اپنے وقت کو ہم نے اعمال میں لگانا ہے ایک منٹ بھی اور ایک گھڑی بھی ہماری ضائع نہ ہو ادھر ادھر کی باتوں میں لایانی باتوں میں یا لایانی کاموں میں اپنے آپ کو لگنے سے بچانا ہے کوئی لا یعنی کام ہم سے نہ ہو کوئی لا یعنی بات ہم سے نہ ہو اور اللہ کے راستے میں نکلنا بہت قیمتی ہے بہت اونچا ہے آپ حضرات نے سنا ہوگا رشاط فرمایا کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور ایک دفعہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے الحمد پڑھتا ہے ایک رکت نماز کی پڑھتا ہے اللہ رب العزت سات لاکھ سے لے کے انچاس کروڑ تک اس کو نیکیت فرماتے انچاس کروڑ اللہ نے کیا اور جو خرچ کرتا ہے اپنے کرائے پہ خرچ کر رہا ہے اپنے ضروریات کھانے پینے پہ خرچ کر رہا ہے حالانکہ خرچ کرنا کھانے پینے پہ گھر میں رہتے بھی کرتا ہے لیکن اس میں اجر نہیں ہے اور اللہ پاک کے راستے میں نکل کر جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے پر سات لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے میں نے روپے کہہ دیا ایک پاؤنڈ اپنے اوپر خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ سات سات لاکھ لاکھ صدقہ صدقہ کرنے کے کے ساتھ آج کون کرے گا کوئی کوئی اللہ نیک بندے ہوتے ہیں جن کے پاس گنجائش بھی ہوتی ہے وہ بڑی بڑی رقمیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر لیتے ہیں لیکن عام طور سے تو سات لاکھ پاؤنڈ خرچ کرنے کا خرچ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اور یہاں پر کیا ہے اپنی ضرورت پر اپنے کھانے پینے پر اپنے سفر کی اخراجات پر ایک روپیہ خرچ کیا اللہ رب العزت سات لاکھ روپے صدقہ کرنے کے ثواب ہے اور جو عبادت کر رہا ہے یعنی یہ تو ہونا مال کا خرچ اور جو عبادت کر رہا ہے جس میں نبی عرض کیا ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھا ایک دفعہ الحمد للہ پڑھا ایک رکعت نماز پڑھی اور جو بدنی عبادت کی اس کو وہ شاط مایا کہ سات لاکھ سے لے کے انچاس کروڑ تک اللہ کا فرماتا ہے اور جو اللہ کے راستے میں چلتا ہے آدمی چلتا ہے پھرتا ہے گشت کرتا ہے اور تشکیل میں جاتا ہے تو اس کے بدن پہ جو چلنے پھرنے سے جو مٹی لگ جاتی ہے بدن کے جس جس حصے پہ وہ مٹی لگتی ہے اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اور اس مٹی کو جمع نہیں ہونے دیں گے یعنی دوزخ سے اس کو بچا لیں گے دوزخ سے محفوظ ہمارے گے دوزخ سے محفوظ دیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے راستے میں نکلے نفیس تشریف لے گئے اپنے صحابہ کو اس کا عادی بنایا صحابہ کو نکالا اللہ کی راہ میں مدینہ منورہ میں دس سال کے عرصے میں اب مکہ مکرمہ میں نبوت کے مل جانے کے بعد تیرہ سال رہے اور مدینہ منورہ میں دس سال رہے دس سال کے عرصے میں آپ نے صحابہ کے ڈیڑھ سو سفر کرائے دس سال میں ڈیڑھ سو سفر اللہ کے راستے میں کرائے اور پچیس سفروں میں آپ خود بنف سے اللہ پاک کے راستے نکلنا بہت قیمتی ہے بہت اونچا ہے اور بھی اس کے فضائل آتے ہیں ان فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے راستے نکلنے کے فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے اور شوق کے ساتھ اور رغبت کے ساتھ ہم اللہ کی راہ میں نکلیں ہمارے محترم حاجی عبد الوہاب صاحب تو فماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ایسے شوق کے ساتھ اور ایسی رغبت کے ساتھ ہم نکلیں جیسے جب وقت پورا ہوتا ہے تو ہم گھروں کو جیسے تیزی کے ساتھ شوق کے ساتھ جاتے ہیں اس سے زیادہ شوق کے ساتھ اللہ کے راستے میں جائیں اللہ ہم کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں کہ یہ میرے بندے میں راستے میں نکل رہے ہیں اور کیسے شوق کے ساتھ اور کیسی خوشی خوشی اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں ابھی تو الٹا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے ہم آہستہ آہستہ اور سستی کے ساتھ اور چہروں پہ جو ہے کچھ ہر ایک کے نہیں بازوں کے لیکن جب گھروں کو جاتے ہیں تو بڑے خوش خوش جاتے ہیں ہیں کہ جس طرح گھروں کو جاتے ہوئے خوش خوش جاتے ہیں اس طرح اللہ کی راہ میں بھی ہم خوشی خوشی نکلے کہ اللہ نے فضل فرمایا اللہ نے کرم فرمایا ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا اپنے وقت کی ہم نے حفاظت کرنی ہے اپنے آپ کو اعمال میں لگانا ہے وقت ضائع نہ ہو دیکھیے اللہ پاک دیکھ رہے ہیں ہم اللہ کے جو وقت ہم نے اللہ کے لیے فارغ کیا ہے اس کو ہم کہاں لگا رہے ہیں ہمارا زیادہ زیادہ وقت دعوت میں لگ رہا ہو دعوت خوب دیں دعوت خوب دیں ایک ایک مسلمان کو دعوت دیں عام سے عام مسلمان غریب سے غریب مسلمان کسم پرس فارسی کا ایک لفظ ہے کسم پرس جسے کوئی نہیں پوچھتا کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا ہم اس کے پاس بھی جائیں گے اس کو بھی دعوت دیں گے اللہ کی بڑائی بیان کریں گے اس کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کریں گے اور اس کو اللہ پاک کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کریں گے فضائل سنا کر ترغیب دے کے شوق چلا کر اللہ پاک کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کریں چھوڑنا کسی کو بھی نہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بیچارہ کیسے نکل سکتا ہے اس سے بات کرنے کیا فائدہ تو مزدور آدمی ہے بیچارہ تھوڑی بہت محنت کرتا ہے شام کو چند پاؤنڈ اس کو مل جاتے ہیں وہ جا کے اپنے گھر بار کی ضرورتوں کا انتظام کرتا ہے یہ کہاں نکل سکتا ہے نہیں نہیں چھوڑنا کسی کو بھی نہیں دیکھیے آدمی اپنے مال کے بلبوتے پہ نہیں نکلتا پاؤنڈ جیب میں ہے پاؤنڈ اس کے پاس ہے وہ نکل رہا ہے ایسی بات نہیں یہ تو اللہ کی توفیق سے آدمی نکلتا ہے بعض دفعہ جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ نہیں نکلتا اور جو بیچارہ غریب ہے وہ نکل جاتا ہے غریب ہوتا ہے نکل جاتا ہے اس لیے چھوڑنا کسی کو بھی نہیں ہر ایک کو دعوت دینی اور دعوت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہر وقت دعوت دینی ہے ہر حال میں دعوت دینی ہے ہر جگہ دعوت دینی ہے ہر ایک کو دعوت دینی ہر وقت دعوت دینی ہے صبح کو بھی دعوت دینی ہے شام کو بھی دعوت دینی ہے دن میں بھی دعوت دینی ہے رات کو بھی دعوت دینی جب دعوت کا موقع آئے گا ہم دعوت دیں گے اور پاک کے راستے میں نکل کر ہم گشتیں خوب کریں گے کشتوں میں نکلیں گے اور لوگوں سے ملاقات کے لیے ہم خوب جائیں گے دیکھیے ہم نکلے ہیں اللہ کے راستے میں تاکہ مسلمان بھائیوں سے ملیں ان کو دعوت دیں اب عام طور سے کیا ہوتا ہے مسجد میں آنے والے مسلمان زیادہ ہوتے ہیں یا مسجد سے باہر زیادہ ہوتے ہیں کیوں جی ذرا شاہ سما دیجیے مسجد میں آنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں یا مسجد سے باہر لوگ زیادہ ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ عام مشاہدہ ہے کہ مسجد میں آنے والے تھوڑے ہوتے ہیں اور مسجد سے باہر بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ہماری ملاقاتیں ہمارا گشت مسجد سے باہر خوب ہوگا اور ہم اس میں جو ہے لوگوں سے ملاقات کے لیے بار بار بار بار جائیں جائیں گے گے خوب گشتیں کریں گے اور ملاقاتوں میں لوگوں کو دعوت دیں گے جو مسجد میں آئیں گے ان کو بھی بٹھا کر ہم دعوت دیں گے اور مسجد سے باہر بھی ان کے گھروں میں ان کی کاروبار کی جگہوں میں ہم جا جا کر ان کو دعوت دیں گے اللہ کی بڑائی بیان کریں گے اللہ پاک کے راستے میں نکل کر نکلنے پر جو فضائل ہیں وہ سنا سنا کر ان کو تیار کریں گے ان کو تیار کریں گے دیکھیے ایک آدمی بھی آپ کے دعوت دینے سے ترغیب دینے سے تیار ہو گیا اب پہلے وہ عمل نہیں کر رہا تھا عمل سے دور تھا نماز نہیں پڑھتا تھا اللہ کا ذکر نہیں کرتا تھا اور اعمال نہیں کرتا تھا اب اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اللہ نے اس کو سمجھ دی اور اس کو توفیق عطا فرمائی اس نے اپنی زندگی بدل لی اعمال کرنے والا بن گیا اب جتنے اعمال وہ کرے گا ساری زندگی جتنے اعمال کرے گا جتنی نمازیں پڑھے گا اور جتنا اللہ پاک کا ذکر کرے گا تحجد پڑھ رہا ہے اشراق پڑھ رہا ہے چاش پڑھ رہا ہے فرائض کا اہتمام کر رہا ہے اور اسی طرح اسی طرح مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے عمرے کے لیے جا رہا ہے حج کے جتنے اعمال وہ کر رہا ہے ان سب اعمال کا ثواب اس دعوت دینے والے کو ملے اس کو ہی مل رہا ہے کرنے والے کو پورا پورا مل رہا ہے اور جس نے دعوت دی تھی اس کو ہی پورا پورا ثواب ملے گا اور اس کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی اس کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی اس لیے ہم نے دعوت دینی ہے اور خوب دعوت دینی ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ میں نکالنا دعوت کیا دینی ہے اور کیسے دینی ہے میں نے کیا نا دعوت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے ہر وقت دعوت دینی ہے ہر حال میں ہر وقت دن میں رات میں صبح کو شام کو جب بھی دعوت کا موقع ہوگا جب بھی ہمیں گشت کا موقع ہوگا ہم جائیں گے اور دعوت دیں گے خوب دعوت دیں گے اس کے لیے کوئی وقت محدود نہیں ہے اور ہر حال میں ہم سفر کر کے گئے دوسرے شہر میں پہنچے ساتھی تھکے ہوئے ہیں وہاں جا کر دیکھا کچھ مسلمان مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے جماعت کے انتظار میں ان کو اطلاع مل گئی تھی اب وہاں بیٹھ جائیں ان کے ساتھ اپنے آرام کو اپنی راحت کو مؤخر کر دیں کوئی بات نہیں بعد میں آرام کر لیں گے اس وقت تو ضرورت ہے ان سے اختلاط کریں ان سے ملاقات کریں ان کو دعوت دیں اور اب جماعت مسجد میں ٹھہری ہوئی ہے اور گشت کا تقاضا آ گیا اور سر میں درد ہو رہا ہے کیسے جاؤں کیسے جاؤں نہیں ہر حال میں جانا ہے سر میں درد ہو بخار ہے کوئی اور تکلیف ہے اب آدمی کوشش کر کے ہمت کر کے دعوت دے ہر حال میں دعوت دے ہر حال میں دعوت دینی ہر جگہ دعوت دینی ہے آپ یہاں پر ہیں یہاں بھی دعوت چلانی ہے سفر میں جا رہے ہیں سفر میں جاتے ہوئے بس میں ریل میں کار میں اس میں دعوت چلائیں جب وہاں پہنچ گئے وہاں پہنچ کی بھی دعوت دینی ہے دعوت خوب دینی جتنی زیادہ آپ دعوت دیں گے اتنا آپ کا یقین بنتا چلا جائے گا اور آپ کا یقین بڑھتا چلا جائے گا دل میں یقین جمے گا اور دل میں یقین بڑھے گا اور ہر ایک کو دعوت دینی ہر وقت دعوت دینی ہے ہر حال میں دعوت دینی ہے ہر جگہ دعوت دینی ہے اور ہر ایک کو دعوت دینی بڑے کو چھوٹے کو غریب کو مالدار کو جی مزدور کو کام کرنے والے کو مالک کو سب کو دعوت دینی ہر مسلمان بھائی کو دعوت دینی اللہ کی یقین کے ساتھ ہمارے دل میں بھی اللہ کا دھیان ہو دعوت کیا دینی ہے اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا ہے اللہ کی صفات کو بیان کرنا ہے اللہ العزت کی بڑائی کو اللہ پاک کی صفات کو اور ہماری دعوت چھ نمبر کے اندر رہے گی چھ نمبر سے باہر نہیں جائیں گے ادھر ادھر کی باتیں ہم اپنی دعوت میں نہیں کریں گے بلکہ ہماری دعوت اللہ پاک کی بڑائی اللہ پاک کی صفات اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ پاک سب کچھ کرنے والے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا یقین کی بات کو ہم خوب چلائیں گے اور اعمال جیسے فرماتے ہیں نا کہ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے اللہ پاک کے صفات بیان کریں گے مخلوق کی بات نہیں کریں گے دیکھیے جی آج کل کیا ہو رہا ہے مسلمان ہیں عمل نہیں کرتے مسلمان ہیں نماز نہیں پڑھتے امت کی خرابیاں نہیں بیان کرتے مخلوق کی بات نہیں کرتے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے فلاں ملک میں کیا ہو مخلوق کو چھوڑ کے خالق کی دعوت دینی ہے خالق کی صفات کو بیان کرنا ہے خالق کی بات کرنا ہے اور چیزوں کی بات نہیں کرنی اعمال کی بات کرنی اعمال کی ترغیب دیں نماز کی ترغیب دیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دیں اللہ کے ذکر کی جی اللہ پاک کے ذکر کی قرآن پاک کی تلاوت کی دعوت دیں مخلوق کو چھوڑ کر خالق کی دعوت دینی ہے چیزوں کو چھوڑ کر اعمال کی دعوت دینی ہے اور اسی طرح دنیا کے تذکروں کو اور دنیا کی بات کو چھوڑ کر آخرت کی بات کرنی ہے آخرت کو خوب بیان کریں دیکھیے بھائی موت ایسی حقیقت ہے موت ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بڑے سے بڑا کافر بھی انکار نہیں کرتا اس لیے کہ مشاہدے کی چیز ہے مشاہدے کی چیز ہے ایک آدمی چلتا پھرتا کھاتا پیتا بولتا چالتا اور اچانک جو ہے وہ اس کی روح نکل جاتی ہے اب اس کی آنکھیں ہیں دیکھتا نہیں کان ہے سنتا نہیں زبان ہے بولتا نہیں ہر ایک دیکھ رہا ہے ارے کل تو میں اس کا بیٹھ کے چائے پی تھی کل تو ہم اکٹھے گئے تھے اور ہر آدمی ہے میں کل تو یہ ہوا تھا پرسوں یہ ہوا تھا تین دن پہلے تو میں اس سے ملا ہوں ٹھیک ٹھاک تھا آج اس کا انتقال ہو گیا موت کا کوئی انکار نہیں کرتا موت اور معبد الموت موت کے بعد جو حالات آنے والے ہیں اور جو انسان کی ضرورتیں ہیں ان کو بیان کرے کر مرنے کے بعد قبر میں رکھا جائے گا موت کے وقت اگر عمل نیک کر کے دنیا میں گیا ہے اچھے عمل کر کے گیا ہے تو فرشتے اچھی شکل میں آتے ہیں اور فرشتوں کو اب فرشتوں کی جماعت لے کر آتے ہیں جن کے ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے ہوتے ہیں اور وہ آ کے خوشخبریاں سناتے ہیں ہر فرشتہ آ کے نئی خوشخبری سناتا ہے اور جنت کی باتیں سناتا ہے جس سے مرنے والے کی روح جسم میں پھڑکنے لگتی ہے جلدی نکالو جلدی نکالو مجھے موت کی باتیں سنائیں اچھی اچھی باتیں سنائیں اچھی اچھی باتیں سنائیں آخرت کی باتیں کریں موت کا وقت اللہ تعالیٰ موت کا وقت آسان کر دیتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے ایمان والا نیک اعمال والا اس کی موت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے آٹے میں سے بال نکال لیں گا آٹا ہے اس میں آپ نے بال کھینچا آرام سے بال نکل گیا اور گناہگار آدمی ہے اور اس نے اپنی زندگی بگاڑی اور اعمال کا اہتمام نہیں کیا اس کا ایسا ہے کہ جیسے کسی کسی کسی جو ہے ٹہنی کو کو کپڑے کانٹے دار جھاڑی پہ ڈال دیا اب اسے کھینچ رہے ہیں ادھر بھی کانٹا پھنس رہا ہے ادھر بھی کانٹا پھنس رہا ہے کپڑے کو آگے جانے نہیں دے رہا کانٹے اب وہ نکال رہے ہیں کپڑا پھٹ رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے تو گار اور برے اعمال کرنے والے کی موت سختی کے ساتھ آتی ہے اور نیک آماد کرنے والے کی موت نرمی کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ اور خوشخبریوں کے سننے کے ساتھ آتی ہے پھر قبر میں قبر میں رکھ دیا جاتا ہے قبر میں ابھی دفن کرنے والے دور بھی نہیں گئے ہوتے ان کے جوتوں کے چلنے کی آواز بھی ابھی سنائی دے رہی ہوتی ہے کہ دو فرشتے قبر میں آ جاتے ہیں منکر نکیر اور اس سے حساب کتاب ہوتا ہے یہ سارے قبر کے حالات موت کے بعد کے حالات یہ سنا سنا کر یہ دعوت دیں گے اس کی یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے مرنے کے بعد زندگی حقیق حق ہے ایک تو قبر میں زندہ ہوگا پھر اس کے بعد اگر ایمان والا نیک اعمال والا ہے تو اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا جاتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی کسی نے پوچھا امنین آپ قبر کو دیکھ کر جی قبر کو دیکھ کے اتنا روتے ہیں جنت اور جہنم کے ذکر سے اتنا نہیں روتے آپ فرمایا کہ ہاں قبر جو ہے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اس میں اگر کامیاب ہو گیا تو باقی ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا اگر اس میں ناکام ہو گیا تو آخرت کی سب منزلوں میں ناکام ہو جائے گا اور فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے مفہوم اس طرح سے ہے کہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا قبر دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے آخرت کی باتوں کو سنا کر اپنی دعوت میں آخرت کی باتوں سنائیں مخلوق کو چھوڑ کر اللہ کی باتیں سنائیں اللہ کی طرف بلائیں اللہ کی صفات اللہ کی بڑائی اور اسی طرح چیزوں کو چھوڑ کے اعمال کا تذکرے اور دنیا کو چھوڑ کے آخرت کا تذکرے یہ تین چیزیں ہماری دعوت کی تین بنیادیں ہماری دعوت کی اب اس میں جتنا چلتے جائیں گے ماشاء اللہ خوب دعوت کا موقع ہے چھ نمبر ہے چھ نمبر میں چھ نمبر کی جتنی بات کریں گے وہ کم ہے تو ہر ایک کو ہمیں دائی بنانا ہے خود بھی دعوت دینی ہے اپنے ساتھ چلنے والوں میں سے ہر مسلمان کو ہمیں دہائی بنانا دعوت دینے والا بنانا اور دعوت دے رہے ہیں اپنے یقین کی اصلاح کی نیت سے ہم لوگوں کی اصلاح کی نیت سے دعوت نہیں دیں گے یہ بیچارہ اعمال نہیں کر رہا یہ نماز نہیں پڑھتا یہ مسجد میں نہیں آتا اس کو دعوت دوں گا تاکہ مسجد میں آنے والا بن جائے دوسروں کی اصلاح کی نیت سے نہیں اپنی اصلاح کی نیت سے میری اصلاح ہو جائے میرا یقین بگڑا ہوا ہے میں اعمال میں کمزور ہوں میرے اعمال میں دھیان نہیں ہوتا اپنے یقین کی اصلاح اپنی اصلاح کی دعوت دینی ہاں یہ ہے کہ دوسروں کو دوسروں کو اللہ تعالیٰ قبول فمال اور دوسروں کو اللہ پاک ہدایت دے دے اللہ پاک ہدایت دے دیں یہ ہمیں نیت کرنی ہے لیکن اصلاح اپنی کرنی ہے اپنی اصلاح کی نیت کرنی ہے تو دعوت خوب دینی ہے دعوت سے بچے گا تو تعلیم و تعلم سیکھنا سکھانا سیکھنا سکھانا چھ نمبر ہم یاد کریں گے چھ نمبر کے فضائل کی حدیثیں یاد کریں گے ایک دوسرے کو یاد کرائیں گے اب جب یہاں سے نکلتے ہوئے آپ حضرات نکلیں گے تو نکلتے ہوئے آپ مستون دعائیں پڑھیں گے سفر کی دعائیں پڑھیں گے جی اور جو جماعت کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ جماعت کے دو دو ساتھیوں کی جوڑیاں بنا دیں گے اب یہ جوڑیاں بنائی ہیں یہ صرف خالی سفر میں جانے کے لیے نہیں ہے اب یہ دو دو, دو کی جوڑیاں بنا دیں سفر میں جاتے ہوئے آپس میں سیکھتے سکھاتے ہوئے جی چھ نمبر کا مذاکرہ کرتے ہوئے پہلے نماز دہرا لی پہلے آپس میں نماز دہرا لی دعائیں قنوت دہرا لی پھر چھ نمبر کی بات کر لی اور اور جو ہے اب وہاں جب پہنچ گئے مقام تشکیل میں وہاں پہنچنے سے پہلے بھی ہم نے بستی کے باہر کھڑے ہو کر تھوڑے سے آداب بیان کرنے ساتھیوں کو فکر مند کرنا ہے ساتھیوں کو فکر مند کرنا ہے ہر ہر ساتھی کی نیت صحیح ہو جائے ہر ہر ساتھی کا جذبہ ہو جائے خوب بھر کر اپنے ساتھیوں کو لے کر جائیں خوب بھر کر لے کر جائیں اپنے ساتھیوں کو جی اور بستی میں داخل ہونے کی جو دعائیں آتی ہیں مصنون دعائیں ان کا اہتمام کریں ان کا اہتمام کریں مسجد میں پہنچنے سے پہلے اچھا بستی میں داخل ہونے سے پہلے آداب بیان کر لیے دعائیں پڑھ لیں اب اجتماعی دعا کر لی اب فکر کے ساتھ دھیان کے ساتھ اسے پہلے تو پہلے تو ہم سیکھتے سکھاتے جا رہے تھے اب بستی میں داخل ہو کر اللہ کی طرح متوجہ ہو جائیں دل ہی دل میں جائے اللہ سے مانگتے رہیں اور زبان پہ اللہ کا ذکر ہو نگاہیں ہماری نیچی ہوں اور ہم جو ہے فکر کے ساتھ ہمارے چہروں سے ایک فکر ظاہر ہو رہی ایک بہت اونچے کام کو لے کر آئے ہیں ایک بہت اونچے مقصد کو لے کر آئے ہیں ایسا نہ ہو کہ بستی میں داخل ہونے کے بعد ہم ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں کوئی دکان دیکھ رہے ہیں کوئی چوان دیکھ رہے ہیں جی چائے کہاں ملتی ہے دودھ کہاں ملتا ہے اور ان چیزوں کی دکان کہاں ہے ہم نے کھانا پکانا ہے ساتھیوں کی ان چیزوں کا دھیان نہیں دینا ہم تو اونچے کام کے لیے آئے ہیں باقی یہ ضرورتیں یہ تو پوری ہو جائیں گی یہ تو پوری ہو جائیں گی اس کا مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس مقصد کو ہم لے کر آئے ہیں جس کام کو ہم لے کر آئے ہیں ہم اس کام کو کرنے والے بن جائیں اور یہ بستی والے اور دنیا بھر کے سارے مسلمان اس کام پر اپنی اس ذمہ داری پہ کھڑے ہو جائیں اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اب بستی میں داخل ہو رہے ہیں چیروں پہ ایک فکر ہے چیروں پہ ایک فکر ہے ایک اونچے مقصد کو لے کر آئے ایک عظیم کام کو لے کر آئے دیکھنے والا ان کے چہروں سے اندازہ لگائے کہ یہ یہ معمولی کام کے لیے نہیں آئے ہیں یہ بہت اونچے کام کو لے کر آئے ہیں ان کے چہروں سے فکر ٹپک رہی ہے ان کے چہروں سے ذمہ داری کا احساس ہو رہا ہے تو یہ دو دو ساتھی جو بنا دیے ہیں یہ راستے میں سیکھتے سکھاتے ہوئے اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہوئے دیکھیے آدمی اکیلا ہوتا ہے تو شیطان اس کو اچک لیتا ہے اور اگر ساتھی کے ساتھ ہے تو اس کے وقت کی حفاظت ہو جاتی ہے تو سیکھنا سیکھا تعلیم و تعلم ہم چھ نمبر یاد کریں گے ہر ہر نمبر کی فضیلت کی حدیث اور ہر ہر نمبر کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیت مبارکہ سے آپ کے واقعات صحابہ کے واقعات جی ان کو ہم یاد کریں اور جو یاد کریں اس کو اپنی دعوت دینے میں اس کو بیان کریں جب یاد کریں گے یاد ہو گیا اب اس کو آگے بیان کریں گے تو یہ پکا یاد ہو جائے گا محفوظ ہو جائے گا اس کی ترغیب دیں جو سن رہے ہیں صحیح بات لیکن دعوت دینے میں ایک بات کا خیال رکھیں کوئی حدیث بیان کریں کوئی واقعہ بیان کریں تو پکی پکی باتیں کچی پکی باتیں نہ کریں سنی سنائی باتیں نہیں حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو بات سنی آگے نقل کر دی جو بات سنی آگے نقل کر دی بلکہ پکی پکی باتیں پکی پکی بات ہے حدیث شریف کی بات ہے واقعہ ہے حضور کی حدیث ہے حضور کا واقعہ ہے ہے صحابہ کرام کا واقعہ جو ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے پکا یاد ہے اس کو ہم بیان کریں تو سیکھنے سکھانا ہمارا دعوت اصل دعوت پہلے نمبر پہ دعوت ہے اس کے بعد تعلیم و تعلق پھر اس کے بعد وقت ملے تو اپنے ذکر میں تلاوت میں قرآن پاک کے تلاوت میں ذکر میں اور اسی طرح اعمال میں نوافل میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں اور پھر حسن اخلاق اخلاق کی ہم اخلاق سیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے آپ کی معاشرت کیا تھی کیسی تھی آپ لوگوں کے ساتھ رہن سہن آپ کیسا تھا آپ کے معاملات کیسے تھے یہ سب چیز سیکھنے والی ہیں یہ سب چیزیں سیکھنے والی ہیں ان کو ہم سیکھیں اپنے عمل میں لائیں اور خدمت خدمت نیت سے جائیں اب بستی میں جب ہم داخل ہوئے ان اعمال کو کرتے ہوئے ہم داخل ہوئے ان اعمال کو کرتے ہوئے داخل ہوئے اور بستی میں جا کر بھی ہم نے ان اعمال کو کرنا ہے بستی میں پہنچ کر اب دعائیں کر کے بستی کی دعائیں پڑھ کر جو مصنون دعائیں ہیں دیکھیے ہر ہر موقع کا عمل مصنون عمل اور ہر ہر موقع کے مصنون دعائیں یہ ہیں کہ اصل ذکر یہ ہے اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے تسبیحات بھی پڑھنی ہے لیکن جو ہر موقع کا مصنون عمل ہے اور ہر موقع کی مصنون دعا ہے اس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے جیسے یہاں سے نکلتے ہوئے مصنون دعاؤں کا اہتمام کیا سفر کی دعائیں وہاں بستی کے پاس پہنچے اب بستی کی دعائیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر موقع کا عمل اور ہر موقع کی دعا سکھا کر گئے اس پر ہم آ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہم اللہ کی طرف سے حفاظت میں آ جائیں گے اور اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی اور اب بستی پہنچے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے جیسے کہ آداب میں سے ہے دایاں پاؤں مسجد میں رکھیں گے اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں گے نفل اعتکاف کی نیت کریں مسجد میں جب بھی ہم داخل ہوں گے نفل اعتکاف کی نیت کریں ہم عام طور سے مسجدوں میں قیام ہوتا ہے تو مسجدوں میں مؤکف کے لیے اعتکاف والے کے لیے اجازت ہے کہ وہ مسجد میں کھا پی سکتا ہے یا مسجد میں آرام کر سکتا ہے غیر موتقب کے لیے مسجد میں کھانا پینا یا قیام کرنا صحیح نہیں ہے اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں کہ جب بھی مسجد میں باہر نکلیں وضو کے لیے باہر گئے ضروریت کی ضروریات میں کسی ضرورت کے لیے باہر گئے جب واپس آ رہے ہیں تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں اور نفل اعتکاف کی نیت کریں لیں نوی تو سنت الاعتکاف ما دم تو فل مسجد عربی کے الفاظ یاد نہ ہوں اردو میں نیت کر لیں کہ اللہ مسجد میں داخل ہو رہا ہوں میں اعتق... نفل اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک مسجد میں رہوں گا میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں اب یہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے جب تک مسجد میں رہے گا انشاءاللہ شاء اللہ احتکاب ملتا رہے گا اور موتقف موتقب جو ہوتا ہے اعتکاف والا اگر وہ سوتا بھی ہے تو اس کے سونے پر بھی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے کتنی بڑی بات ہے آدمی اعتکاف کی نیت مسجد میں رہے گا ایک تو اس کا کھانا پینا اس کا سونا جائز ہو جائے گا اور نہ صرف جائز ہوگا بلکہ اس کو اپنے اس سونے پر بھی اجر ملے گا کیونکہ اس کو سو رہا ہے تو بھی احتکاب کا ثواب مل رہا ہے کھا پی رہا ہے تو بھی احتکاب کا ثواب مل رہا ہے احتکاب کی نیت تو چوبیس گھنٹے چلتی رہے گی اس کی اور اس کو اجر ملتا رہے گا اب مسجد میں پہنچ کر سب سے پہلے دو رکعت نماز نفل وضو نہ ہو تو وضو کر کے وضو ہو تو فوراً دو رکعت نماز نفل تحیت المسد پڑھ لے سلاۃ الحاجہ پڑھ لے اور فوراً مشرق کے لیے بیٹھ جائیں فوراً مشرق کے لیے بیٹھ جائیں مشرے بیٹھ گئے اب ہم نے مشرے بیٹھ کر تھوڑا سے مشرق کے آداب بیان کر لیے ہم یہاں کیوں آئے ہیں پھر اپنے مقصد کو دہرایا ساتھیوں کو فکر مند کیا ساتھیوں کو فکر مند کیا اپنے آنے کے مقصد کو دہرایا یہ بار بار ہم اس کو دہرائیں گے تاکہ ہمارے ذہنوں میں اس کا استحظار رہے جی ہم کس لیے آئے ہیں آنے کا مقصد کیا ہے کیا بات ہے اپنے گھروں کو چھوڑ کر جی اپنا خرچ کر رہے ہیں کرایہ پہ لگا رہے ہیں کھانے پینے لگا رہے ہیں اور مسجد میں آ کے ٹھہر رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا مقصد بیان کر کے مشورے کے آداب بیان کر کے اب مشورہ کریں مشورے میں کیا ہے ہم نے سارے عالم کو سامنے رکھتے ہوئے کہ سارے عالم بھی محنت کرنی ہے سارے عالم کے مسلمان دنیا بھر میں جتنے مسلمان دنیا بھر میں جو مسلمان جتنے مسلمان رہتے ہیں ان سب کی نیت کرتے ہوئے دیکھیے فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی دعوت دیں ایک کو دعوت دیں دو کو دیں دس کو دیں ہماری نیت ساری امت کی ہو جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جن سے ہم بات کر رہے ہیں خالی ان کی نیت نہ ہو بلکہ ہماری نیت تو سارے عالم کے مسلمانوں کی ہو اللہ تعالیٰ سارے عالم کے مسلمانوں کو قبول فرما لیں اور ان کو ہدایت دے دیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس مبارک پہ کھڑا فرما لیں دیکھیے جیسے ہماری نیت ہوگی اگر ہمارا دعوت دینا اللہ کیا قبول ہو گیا تو جیسے ہماری نیت ہوگی اللہ پاک ویسے فیصلہ فرمائیں گے ہم نے جو سامنے بیٹھے میں دو چار ساتھی آٹھ ساتھی ان کی نیت کی تو ان کا ثواب ملے گا اور ان کی ہدایت کی نیت کی ان کو ہدایت ملے گی اور ہم نے سارے عالم کے انسانوں کی بلکہ جو انسان ابھی دنیا میں نہیں آئے قیامت تک آنے والے انسان ہیں ان کی بھی نیت کی اللہ رب العزت سب کو ہدایت نصیب نہ اللہ کے لیے ایک آدمی کو ہدایت دینا ساری انسانیت کو ہدایت دینا اللہ کے لیے برابر ہے اللہ کے لیے مشکل نہیں وہ ہادی ہیں وہ ہدایت دینے والے ہیں ہادی ان کی صفت ہے وہ ہدایت دیتے ہیں تو ہم نیت کریں اونچی نیت کریں سارے عالم کی مسلمانوں کی نیت کریں اب مشورے میں بیٹھے ہیں سارے عالم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مشورہ کریں اور اب اس وقت جو ہم اس بستی میں آئے ہیں اس بستی میں کیسے کام کریں کہ یہاں کے رہنے والے مسلمان اپنے مقصد پر آ جائیں اپنے اصل کام پر آ جائیں یہاں کے رہنے والے سارے مسلمان مرد بھی اور عورتیں بھی اپنے مقصد پر آ جائیں اپنے اصل کام پر آ جائیں اور دنیا بھر میں بسنے والے سارے انسان کیسے سارے اس مقصد پر آ جائیں اور اپنے اعمال کی فکر کرنے والے بن جائیں اپنی زندگی ٹھیک کرنے والے بن جائیں ساتھیوں کو تھوڑا سا فکر مند کر کے اونچے عزائم کرا کے اب مشورہ کریں یا کیسے کام کریں اور فوراً مشورہ کر کے ساتھیوں کو پوری بستی میں پورے علاقے میں پورے بستی میں پورے محلے میں بکھیر دیں گشتوں میں نکل جائے گشتوں میں نکل جائے ایک جماعت تو بنا دی مسجد کے امام صاحب سے مؤزن صاحب سے جو مسجد کے متولی ہیں ان سے ملاقات کے لیے ایک جماعت بنا دی پرانے ساتھیوں سے جو وقت لگائے ہوئے ساتھی یہاں پرانے ہیں ان سے ملاقات کے لیے ان سے ملاقات کریں ان کو جا کے ترغیب دیں اور بتائیں کہ الحمد للہ آپ کی مسجد میں جماعت آئی ہے آپ وقت فارغ کیجئے ابھی ہمارے ساتھ چلیے یہ جب وہ وقت بتائیں کوشش تو کریں کہ نقد ساتھ لے آئیں تاکہ جب وہ مقامی ساتھی آ جائیں پھر بیٹھ کے سوچیں کہ ہم نے کیسے کام کرنا ہے اب مقامی ساتھیوں کو ساتھ لے کر پھر ہم نے مشورہ کرنا ہے کیسے کام کریں یہاں کیسے وقت گزاریں کیسے لوگوں کے پاس جائیں اور کون کون لے کے جائے گا ہمیں پرانوں کے پاس بھی جانا ہے نئوں کے پاس بھی جانا ہے جنہوں نے چلے کی نیت کی ہوئی ہے جنہوں نے تین چلے کی نیت کی ہوئی ہے کم و بے شوقات کی نیت کی ہوئی ہے ارادے کیے ہوئے ہیں ان کے پاس جانا ہے عام لوگوں کے پاس جانا ہے ہر ایک کے پاس جا کے ان سے ملاقات کرنی ہے یہ مشورے کرنا ہے ہم نے کیسے ہماری اس بستی میں کوئی مسلمان بھی بالغ مرد عورت بے نمازی نہ رہے سو فیصد نمازی بن جائیں سو فیصد اعمال کرنے والے بن جائیں اور مرد سو فیصد اللہ کی راہ میں نکلنے والے بن جائیں سو فیصد اللہ کی راہ میں نکلنے والے بن جائیں یہ فکر کرنی ہے ہم نے اب یہ مشورہ کر کے اور باقی جماعت جو اور جماعتیں ہیں ان کو عام ملاقاتوں کے لیے بھیج دیا آپ مسجد کے دائیں طرف جائیے جو مسلمان ملے ان کو دعوت دیجیے کوئی دکان ہے کوئی کاروبار کی جگہ ہے کوئی اور مسلمان کے کام کرنے کا کام کرنے کی جگہ ہے ان کے پاس جائیں اور ان کو دعوت دیں ترغیب دیں ہو سکے تو ان کو نقد مسجد میں لے آئیں وہاں بھی دعوت دیں اور پھر مسجد میں لے آئیں یہاں مسجد کے ماحول میں آئیں گے تو یہاں بھی دین کی بات سنیں گے انشاءاللہ یہاں اور زیادہ اثر ہوگا وہاں بھی دعوت دیں وہاں دعوت دینا منع نہیں ہے وہاں بھی دعوت دیں وہاں بھی ترغیب دیں پتہ نہیں اس وقت وہ آ سکے نہ آ سکیں بعد میں کب آئیں اس وقت ترغیب دے دیں اس وقت دعوت دے دیں پھر اگر مسجد میں آنے کے لیے تیار ہو گئے تو مسجد میں لے آئیں ورنہ بعد میں آ جائیں گے انشاءاللہ اچھی امید لے کر آئیں اب گشتوں بھیج دیا سب کو سب کو گشتوں بھیج دیا گشت کر کے آئے گشت کر کے آئے خوب لمبا گشت کریں خوب ملاقاتیں کریں اب گشت کر کے آئے اب مسجد میں ہم تعلیم کریں گے پہلے ملاقاتیں ہیں لوگوں سے ملنا جلنا ہے لوگوں میں گھلنا ملنا ہے ہم الگ جماعت آ کے مسجد میں بیٹھی ہوئی ہے گاؤں والوں کو محلے والوں کو پتہ بھی نہیں ایسا نہیں بلکہ ملنا جلنا گشتے کرنا لوگوں میں اختلاط کرنا ان کو دعوت دینا ترغیب دے کے ان کو تیار کرنا تو ہمارا چونکہ لوگ مسلمان مسجد سے باہر زیادہ ہوتے ہیں مسجد میں آنے والے کم ہوتے ہیں ہمارا زیادہ وقت گشتوں میں ملاقاتوں میں اور لوگوں کے پاس جانے میں اس میں ہمارا وقت لگے گا اس کا انتظار نہیں کریں گے کہ لوگ مسجد میں آئیں ہم ان کو دعوت دیں ان کو نکلنے کے لیے تیار کریں ٹھیک ہے جو مسجد میں آ رہے ہیں ان کو بھی دعوت دیں گے ان کو بھی تیار کریں گے اور جو مسجد سے باہر ہیں ان کے پاس جا جا کے ان کو بھی تیار کریں گے ان کو بھی ترغیب دیں گے اور مشورہ کیا اور اسی طرح اب جو شام کو عمومی گش ہوتا ہے مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں بعض علاقوں میں بعض محلوں میں اثر کے بعد گشت کرتے ہیں مغرب کے بعد بیان کرتے ہیں اور بعض علاقوں میں بعض محلوں میں یا بعض موسموں میں آپ کے یہاں موسم کا ہی بڑا فرق ہے مغرب کے بعد گشت کرتے ہیں عشاء کے بعد بیان کرتے ہیں بہرحال جیسے مقامی ساتھیوں کے مشورے سے آپ لوگ طے کریں گے اب عمومی گشت عمومی گشت کا اہتمام کریں آ جو ہمارا گشت ہے عمومی گشت اس کو فرماتے ہیں یہ ہمارے اس کام میں بہت اہم عمل ہے بہت اہم عمل ہے یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے جیسے آدمی کی کمر میں جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کی پورے جسم میں بہت اہمیت ہوتی ہے اس میں اگر تھوڑی سی بھی کوئی بیماری آ جائے تھوڑی سی بھی تکلیف آ جائے تو ہٹا کٹا صحت مند نظر آنے والا جوان بالکل بے بس ہو جاتا ہے زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا بغیر ٹیک کے بیٹھ نہیں سکتا کرسی بیٹھتا ہے نماز بیٹھ تھوڑی سی بھی تو ریڑھ کی ہڈی کی طرح یہ ہمارا گشت عمری گشت کا اہتمام کریں گے اور مشورے میں مشورے کے آداب کے ساتھ بیٹھیں گے گشت میں جائیں گے گشت کے آداب کے ساتھ مشورے کی فضیلت بھی ہے فضیت کا فضیت بیان کریں گے تھوڑا سا مشورے سے پہلے مشورے کی فضیلت مشورے کے آداب کیا فرمایا کہ سنت عمل ہے اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود کہ آپ نبی اب اللہ کے رسول اللہ کے نبی اور اللہ کی طرف سے آپ کی مدد کی جاتی تھی آپ کی رہبری ہوتی تھی لیکن حکم کیا ملا وہ شاہ فل امر اپنے صحابہ سے معاملات میں مشورہ کرتے رہی یہ فضیلت کی بات ہے اللہ کے نبی کا حکم مل رہا ہے وہ عمل کتنا بڑا ہوگا پھر مایا کے مقولہ ہے کہ جو آدمی استخارہ کر کے کام کرتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا ما خواب من استخار اما ندیم من استشا کہ جو آدمی اللہ سے استخارہ کر کے کوئی عمل کرتا ہے وہ نقصان میں نہیں رہے گا اور جو آدمی مشورہ کر کے کام کرتا ہے وہ کبھی نادم نہیں ہوگا مشورے سے ساتھیوں کے دل جڑ جاتے ہیں آپس میں ساتھیوں سے رائے لیں ہر ساتھی اپنی فکر کو استعمال کرے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیسے محنت کرنی ہے کہ اس بستی میں اللہ کی دین کی محنت زندہ ہو جائے اس بستی میں رہنے والے اللہ کی راہ میں نقد نکل جائیں سے ایک جماعت نہیں دو جماعتیں نہیں جماعتیں اللہ کی راہ میں نکلیں نقد نکلیں نقد نکالنے کے لیے مشورہ بھی کریں ہم تو ایک ساتھیوں سے رائے لیں کسی کی رائے کو حقیر نہ سمجھیں ہر ایک کی رائے کا احترام کریں ہر ایک کی رائے کا احترام کریں اور اپنی رائے پر اصرار نہ کریں اپنی رائے دے دی اب جیسے جو مشورے کے ذمہ دار ہیں جو فیصلہ کریں اس فیصلے پر ہم سب راضی ہماری رائے پر فیصلہ ہو جائے تو ہم دل دل میں ڈرتے رہیں اور اللہ پاک سے معافی مانگتے رہیں دعائیں کرتے رہیں دوسرے ساتھی کی رائے پہ فیصلہ ہو گیا تو ہم اس سے رنجیدہ نہ ہوں کہ دیکھیے میں نے اتنی اچھی رائے دی تھی اس پر فیصلہ نہیں ہوا مشورے کے بعد اب کوئی مشورہ نہیں ہے اب کوئی اس پہ تبصرہ نہیں ہے امیر صاحب نے دیکھو فیصلہ کر دیا میں نے اتنی اچھی بات کی تھی اتنی اچھی رائے دی تھی امیر صاحب نے یہ فیصلہ کر دیا ہمیں کیا معلوم کس کی رائے میں خیر ہے تو اللہ کی علم ہے اللہ کی علم ہے کس کی رائے میں خیر ہے اس وقت کس طرح ہم کام کریں گے جس میں زیادہ خیر ہے اللہ کے علم ہے جب رائے لے کر ساتھیوں سے مشورہ کر کے ایک فیصلہ ہو جائے سارے ساتھی اس مشورے پر دل و جان سے عمل کریں چاہے اپنی رائے کے مطابق فیصلہ ہو چاہے دوسرے کی رائے کے مطابق فیصلہ ہو ہم نے محنت کرنی ہے کام کرنا ہے جیسے فیصلہ ہوگی اس کے مطابق خوشی خوشی دل جان سے کام کرنا ہے اور اسی طرح میرے بھائی دوستوں بزرگوں جب گشتوں میں جائیں تو گشتوں کے آداب بیان گشت کے آداب بیان کریں اور گشت کو آداب کے ساتھ کریں دیکھیے اگر ہم نے گشت کو گشت کے آداب کے ساتھ کیا تو یہ عمل بہت اونچا ہے یہ پوری دنیا میں پوری انسانیت میں ہدایت کے آ جانے کا ذریعہ ہے اور خدا نخواستہ اگر گشت کو ہم نے آداب کے ساتھ نہ کیا تو خطرہ ہے کہ کہیں خدا نخواستہ یہ گشت اور یہ چرت پھرت ہی ہماری نقصان کا ذریعہ ہو جائے گشت میں جانے سے پہلے گشت کے تھوڑے سے آداب بیان کریں ہم گشت کے نکل رہے ہیں ہاں گشت میں نکل رہے ہیں اب ہم دعا کر کے مسجد سے باہر جائیں گے اور نگاہ نیچی کرتے ہوئے مل مل کے چلیں گے راستے کے دائیں طرف چلیں گے جب کسی گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے تو دروازے کے ایک طرف کھڑے ہوں گے اور راستے میں چلتے ہوئے نگاہیں ہماری نیچی ہوں ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے کہتے ہیں کہ نگاہ جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جس چیز پہ نگاہ پڑتی ہے اس کا اثر دل پہ آتا ہے نگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے نگاہیں نیچی ہوں اور دھیان کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے مایا گشت ایسے کرنا ہے کہ ہمیں ذاکرانہ اور داعیانہ طریقے پہ ذاکرانہ اور داعیانہ طریقے سے اللہ کی راہ میں ہم پھر نہ آ جائیں گلی گلی پھر نہ آ جائے دعوت لے کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اب بات کرنے والے مقرر ہیں مقرر کر دیے مسجد سے جو جب وہ بات کریں گے تو باقی سارے ساتھی ان کی بات کو توجہ سے سنیں گے جیسے جن سے بات کر رہے ہیں ان کو اس بات کے سننے کی ضرورت ہے اور ان کو اس کی اس بات پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے ایسے ہم سب ساتھی جو کشمیر چل رہے ہیں ہمیں بھی اس کو اس کے سننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی ہم کو بھی ضرورت ہے جو ایمان یقین کی بات کر رہے ہیں جو ایمان یقین کی بات کر رہے ہیں آخرت کی بات کر رہے ہیں تو ہم بھی سنیں گے اور ہم بھی فکر کے ساتھ اس بات کو سن کر سن کر اپنے دل میں اس کا اثر اس کو اتاریں گے دیکھیے بستی والوں میں سے جس سے ہم نے بات کی اس نے تو ایک دفعہ بات سنی اور ہم دس دفعہ آٹھ دفعہ جتنی دفعہ متکلم نے بات کی ہم اس کی بات سن رہے ہیں ہمارا کتنا یقین بڑھنا چاہیے ہمارا کتنا آخر کی فکر بڑھنی چاہیے اس لیے گشت میں فکر کے ساتھ نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کے ذکر کرتے ہوئے ہم نے گشت میں جانا ہے جی اور بات کرنے والے کی بات جب ہو رہی ہو اس وقت اپنا ذکر بند کر دیں اور توجہ دھیان کے ساتھ ان کی بات کو سنیں جب گشت ختم ہو جائے اور واپسی مسجد میں واپس جانا ہو تو استغفار کرتے ہوئے یا اللہ یہ گشت کا عمل تو بہت اونچا عمل تھا ہم سے اس کا حق ادا نہیں ہو سکا ہم سے اس میں بہت کمیاں ہو گئیں بہت کمیاں ہو گئیں اے اللہ معاف کر دیجیے استغفار کرتے ہوئے توبہ کرتے واپس آنا تو اہتمام سے عمومی گشت بھی ہے پھر اسی طرح لوگوں سے ملاقات کے لیے جانا ہے خصوصی گشتوں میں علماء سے ملاقات کے لیے جانا ہے جو دین دنیا کے اعتبار سے خواص ہیں ان کے پاس جانا ہے جی دنیا کے اعتبار سے خواص ان کے پاس جانا ہے اسی طرح اور لوگوں کے پاس جانا ہے تو خصوصی گشت میں اس میں بھی ہم اہتمام سے جائیں لیکن اللہ کے ذکر کو ذکر کا اہتمام کرتے ہوئے جائیں ان کی چیزوں کو ہم نہ دیکھیں اس سے ہم متاثر نہ ہوں اس سے اثر نہ لیں اگر ہم نے اس سے اثر لے لیا تو پھر ہم تو ان کی چیزوں سے ہم متاثر ہو گئے ہم گئے جو تھے دعوت دینے کے لیے دائی بن کر گئے تھے لیکن ان کی چیزوں سے اثر لے لیا تو ہم مدعو ہو گئے مدعو ہو گئے تو خصوصی گشتوں میں بھی جو عمومی گشت کے آداب ہیں انہی آداب کا اہتمام کرتے ہوئے خصوصی گشت بھی جائیں لیکن خصوصی گشت میں اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے کہ ہم نے ان کی چیزوں کو ان کے گھر کو ان کے نوکر چاکر کو ہم نے کسی چیز کی طرف توجہ نہیں کرنی ہم تو اللہ کے ذکر میں اللہ کے دھیان میں مشغول ہوں اللہ کے دھیان میں مشغول ہوں بزرگ مثال دیا کرتے ہیں کہ خصوصی گشت میں جانے والے تو ایسے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی شہد کی مکھی کے چھتے سے شہد نکالتا ہے تو وہ شہد نکالنے کا جو عام طور سے پرانا طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ ایک لکڑی میں کپڑا لپیٹ کر اس میں مٹی کا تیل چھڑکا اس کو آگ لگا دی اس سے دھواں نکلتا ہے تو وہ دھواں چھتے کے قریب کرتا ہے تو مکھیاں اڑ جاتی ہیں مکھیاں دھوئیں سے گھبرا کے اڑ جاتی ہیں اب وہ چھتے کو اتار لیتا ہے چھتے کو اتار لیتا ہے پھر اسے شہد نکالتا ہے تو مکھیوں کے ڈنگ مارنے سے اور مکھیوں کے زہر سے ہی بچ جاتا ہے اور شہد بھی لے آتا ہے ایسے ہی اگر ہم جب خواص کے پاس جا رہے ہیں خاص طور سے دنیا کے اعتبار سے جو خواص ہوتے ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں تو اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں گے تو یہ ایسا ہے جیسے کہ ہم دھواں لے کے جا رہے ہیں اس سے ہم نفس شیطان کے شرور سے محفوظ رہیں گے اور ان کی چیزوں سے ہم متاثر نہیں ہوں گے اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں جاتے بھی ان کے کمرے کو ان کے ان کے جو ہے صوفوں کو ان کے کمرے کو ان کے جھاڑ فانوس کو ان کی چیزوں پہ نگاہ نہیں کریں گے نگاہیں ہماری نیچی ہوں گی اور برابر اللہ کے ذکر میں ہم مشغول ہوں گے ہم دائی بن کر گئے ہیں دعوت کی بات کریں گے دائی جب جب ہوں گے دائی ہم جب ہوں گے جب ہم اپنے حفاظت کرتے ہوئے اب ان سے بات کریں گے اور ان سے بات بھی احتیاط کے ساتھ کرنی ہے ایسا نہیں کہ ہم وہاں بیٹھ کر ہم نے دنیا کی بھلائی شروع کر دی اور تم یہ ساری چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے ہو اگر تمہاری آج موت آ جائے تو پھر کیا ہوگا ایسی باتیں نہیں ہم نے اکرام کے ساتھ اکرام کے ساتھ نرمی کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ بات کرنی ہے ہم نے ان کے دل کو لینا ہے اگر ایسی باتیں کریں گے تو وہ ہماری بات بھی نہیں سنیں گے بلکہ ہمارا آنا ان کو ناگوار ہوگا بوجھ بن جائے گا ہم نے ہم سلمان بھائی کہتے ہیں نا موقع شناسی مردم شناسی اور مزاج شناسی یہ تینوں تبلیغی بڑی صفات ہے آدمی موقع پہچانے اس وقت دعوت دینے کا کیسا موقع ہے جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں اس کا مزاج کیا ہے عالم ہیں غیر عالم ہیں عوام میں سے ہیں خواص میں سے ہیں مردم شناسی آدمی کو پہچانے پھر ان کا مزاج پہچانے ان کا مزاج کیا ہے ان صفات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے دعوت دی تو عمومی گشت بھی خصوصی گشت بھی اور تعلیم کا اہتمام بھی ہم نے کرنا ہے جب گشتوں سے واپس آئے اب ہم نے تعلیم کا اہتمام بھی کرنا ہے دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے ہمارے تعلیم میں بھی لگیں سارے اعمال تعلیم میں کریں تعلیم کے آداب کا مذاکرہ کریں تعلیم کے فضائل بیان کریں اور تعلیم میں تینوں جز سے تعلیم کریں تعلیم ہماری فضائل اعمال سے ہوگی فضائل صدقات سے حکایت صحابہ فضائل نماز فضائل ذکر فضائل قرآن اور ہے اور اسی طرح فضائل تبلیغ اور مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج چھوٹا سا رسالہ ہے فضائل اعمال سے جڑا ہوتا ہے اس کو بھی ہم تعلیم پڑھیں اور اسی طرح فضائل صدقات رمضان کا موقع ہو تو فضائل رمضان حج کا موقع قریب ہو تو فضائل حج یہ کتابیں ہماری تعلیم کی ہیں ان میں ہم تعلیم کریں اور آداب کے ساتھ توجہ کے ساتھ شوق کے ساتھ ہم تعلیم بیٹھیں پوری توجہ کے ساتھ جب میں دل کو حاضر کر کے ہم تعلیم میں بیٹھیں گے تو ان شاء اللہ تعالی تعلیم کا نور ملے گا ہمیں تعلیم کا نور ملے گا علم کا نور ملے گا اللہ پاک ہمارے دل کو نورانی بنا دیں گے اور اسی طرح تعلیم کا اہتمام روزانہ ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے اللہ پاک توفیق دیں ہم تعلیم میں لگائیں سب ساتھی اکٹھے ہو کے تعلیم کریں یہ نہ ہو کہ چار ساتھی گشت میں گئے ہوئے باقی پانچ ساتھی تعلیم کر رہے ہیں ان کی تعلیم رہ گئی گشتوں سے واپس آئے اب اکٹھے بیٹھ کے تعلیم کریں صبح موقع نہ ملا زہر کے بات کری یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر دن میں گشتوں میں اتنے مشغول رہے اتنے مشغول رہے دن میں اگر موقع نہ ملے تو رات کو تعلیم کر لیں تعلیم ناغا نہ ہو ہماری تعلیم کا اہتمام اور جیسے میں شروع میں عرض کیا تھا انفرادی تعلیم و تعلم کا بھی اہتمام کریں جو ہمارے ساتھ چلنے والے ساتھی ہیں ان کی بھی ہم فکر کریں ان پہ بھی محنت کریں ایسا نہ ہو کہ باہر لوگوں کے باہر لوگوں کو محنت کرنے میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ جو مسجد میں ہمارے ساتھ ساتھی چل رہے ہیں ان پہ ہماری توجہ ہی نہ ہوئی ان پہ ہم نے وقت نہیں لگایا ان پہ بھی محنت کریں ان کو بھی ہم چھ نمبر سکھائیں چھ نمبر کی فضائل کی حدیث یاد کرائیں اور اس طرح ان کو بھی اس کام پہ لگائیں اور ہر مسجد سے نقد جماعت نکالنے کی شروع سے کوشش کریں جاتی ترغیب دیں اس پہ لوگوں کو تیار کریں ایک ساتھی تیار ہو گئے دوسرے کو تیار کیا تیسرے تیار ہو گئے ایک جماعت نکل جائے دو جماعت نکل جائے ایک تو سب سے توبہ کرانی ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ نے آپ کی ختم نبوت کی برکت سے ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ پورے دین پر چلیں اور دوسروں کو دین کی دعوت دیں دوسروں کو دین پر چلنے کی دعوت دیں اور ان کو آمادہ کریں کہ وہ دین پر چلنے والے بن جائیں تو یہ ذمہ داری ہم نے پوری نہیں کی ہم اس سے اس کے لیے اللہ پاک سے معافی مانگیں ہم خود بھی توبہ استغفار کریں اور دوسرے مسلمانوں کو اس کی اس پر تیار کریں اور اس پر لائیں کہ دیکھیے امتی ہونے کی وجہ سے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ہم سب ذمہ دار ہیں ہر مسلمان پوری امت کا ذمہ دار اور پوری کی پوری امت ہر مسلمان کی ذمہ دار پورے عالم کی فکر کرنی ہے دنیا بھر کے تمام مسلمان جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے ایک جسم کی طرح ہیں یہ نہیں کہ ہمیں خالی انگلینڈ کی فکر کرنی ہے اپنے شہر بلیک برن کی فکر کرنی ہے اپنے محلے کی مسجد کے آس پاس رہنے والوں کی فکر کرنی ہے یہ سب فکر کرنی ہے لیکن ہم نے نیت سارے عالم کی کرنی ہے سب مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں اگر ایک جسم میں کہیں ایک کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے ایسے کسی کہیں کے رہنے والے مسلمانوں میں کوئی تکلیف آتی ہے کوئی مصیبت آتی ہے کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم سب فکر مند ہو جائیں اور ہم سب اس سوچ میں لگ جائیں کہ ہم سے کون سے گناہ ہو گئے جن گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ مصیبت بھیجی اللہ پاک نے یہ تکلیف بھیجی تو ہم نے بستی والوں کو محلے والوں کو تیار کرنا ہے نقد اللہ پاک کی راہ میں نکالنے کے لیے جماعتیں بنانی نقد اللہ کی راہ میں نکلیں گے اور نکل کر دعوت دیں گے اور دوسروں کو محنت کریں گے تو انشاءاللہ اپنے یقین کی اصلاح ہوگی اور اپنے اعمال کی فکر پیدا ہوگی اور خود عمل کرنے والے بنیں گے اور اسی طرح ہم نے جو ہے اپنے انفرادی اعمال کا بھی اہتمام کرنا ہے صبح شام کی تین تسبیحات تیسرا کلمہ درو شریف استقفا تین تسبیح صبح کو تین تسبیح شام ہمارے حضرات قابل فماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی فجر سے پہلے اپنی تسبیحات پوری کر لے اب آج کل تو آپ کے یہاں راتیں چھوٹی ہیں بہرحال عام طور سے یہی کہا جا رہا ہے اگر فجر سے پہلے نہ ہو سکے تو فجر کے بیان کے بعد کر لیں ایک وقت مقرر کر لیں جس عمل کا آدمی اہتمام کرتا ہے اس کو پابندی سے کرتا ہے اللہ رب العزت اس عمل کا نور عطا فما دیتے ہیں تین تصویر صبح کو تین تصویر شام کو فرماتے ہیں کہ صبح کی تسبیحات فجر سے پہلے پوری کر لیں اور شام کی تسبیحات اثر سے پہلے اس لیے کہ فجر کے بعد عام طور سے گشتوں میں جانا ہوتا ہے ملاقاتوں کے لیے جانا ہوتا ہے بہرحال جیسے موقع ہو جیسے حالات ہوں ایک وقت مقرر کر لیں اور دھیان کے ساتھ ایک کونے بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کریں تیسرا کلمہ درو شریف استغفار اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت حفاظ کرام جو ہیں کم از کم تین پارے تلاوت کر لیں غیر حفاظ کم از کم ایک پارا قرآن پاک کی تلاوت ہو جائے قرآن پاک کی تلاوت ہو جائے اور اسی طرح چار وقت کے نوافل ہیں اشراق چاشت اوابین تہجد ان کے اہتمام کی بھی کوشش کریں ہاں اگر کسی کسی عمل کے وقت میں کوئی اجتماعی عمل ہو رہا ہے مثلا مغرب کے بعد عام طور سے ہمارے یہاں بیان ہوتا ہے یا گشت ہوتا ہے اس وقت اگر اوابی میں لگ جائیں گے تو پھر عمل اجتماعی عمل تاخیر ہو جائے گی نہیں اجتماعی عمل کے وقت میں اگر کوئی انفرادی عمل کا وقت ہے اس کو مؤخر کر دیں گے اجتماعی عمل کو مقدم کریں گے اور تحجد کا تو ہم سب اہتمام کریں تحجد میں اٹھ کر رو رو کے اللہ پاک سے دعائیں مانگیں تحجد ہم میں سے کسی کی فوت نہ ہو آپ کی یہاں راتیں چھوٹی ہیں اگر رات کو سو کر پھر صبح تحجد کے لیے اٹھنا مشکل معلوم ہوتا ہو اور خطرہ ہے کہ پھر تحجد نہیں پڑھ سکیں گے تو سونے سے پہلے تحجد پڑھ لیں سونے سے پہلے تحجد پڑھ لیں کوشش کریں کہ تحجد ناغا نہ ہو تحجد کا اہتمام چار نفل آٹھ نفل یا بارہ نفل جتنی اللہ پاک توفیق دیں جتنا آسان ہو نفل پڑھیں پھر رو رو کے اللہ پاک سے دعائیں مانگیں جن بھائیوں پر دن میں محنت کی ہے ان پر ان کے لیے رات کوٹ کے دعائیں مانگیں ان کا نام لے لے کے دعائیں کریں نام لے لے کے دعائیں کریں لمبے لمبے نفل پڑھیں اس میں قرآن پاک پڑھیں اور نفل پڑھنے کے بعد قرآن پاک دیکھ کر اس کی تلاوت کریں اللہ پاک کا ذکر کثیر کریں اور لمبی لمبی دعائیں مانگیں اپنے لیے اپنے خاندان والوں کے لیے اپنے علاقے والوں کے کے کے کے لیے لیے لیے اور ساری ہاں، ساری امت امت ہاں اللہ پاک سے دعائیں مانگیں حدیث پاک کا مفہوم ہے جب تم میں سے کوئی ایک آدمی دعا کرے تو اس کو چاہیے اپنی دعا میں روئے پھر شاط مایا اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لے اللہ بڑے کریم ہے آدمی رونے کی شکل بناتا ہے رونے کی شکل میں آتا ہے رونا نہیں آ رہا رونے کی شکل بنا رہا ہے اللہ پاک کو خوب معلوم ہے کہ یہ جھوٹ موٹ کر رو رہا ہے پھر بھی اللہ قبول فرما لیتے ہیں اور جو مانگ رہا ہے عطا فرما لیتے ہیں پوری انسانیت کی اور پوری امت کی اور خاص اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی اللہ پاک سے ہدایت کی بھیک مانگ خوب دعائیں کریں اہتمام فرمائیں گے نا سب اس کا انشاءاللہ انشاءاللہ اب اس کے ساتھ ساتھ عرض یہ ہے کہ الحمد یہ جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ خوش قسمت لوگ ہیں اللہ کی راہ میں نقد نکل رہے ہیں بہت سے ساتھی ہمارے ایسے بھی ہیں جو اس وقت کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے کسی عذر کی وجہ سے نقد نہیں نکل رہے لیکن ان کی نکلنے کی نیت تو ہے نا سب کی نیت ہے نا بھائی ان ہاں نیت تو ہے ان جلد نکلیں گے اپنے انتظام کر کے تیاری کر کے جلد اللہ کے راستے نکلنے کی نیت تو سبھی کریں ان اللہ کی راہ میں نکلنا بہت قیمتی ہے اس نعمت سے اللہ کی راہ میں نکلنے کی نعمت سے ہم پیچھے نہ رہیں نیت کر لیں پہلے آدمی نیت کرتا ہے پھر کوشش کرتا ہے اللہ سے مانگتا ہے اللہ باغ ہیں اللہ باغ دیتے ہیں تو انشاءاللہ جو ابھی اس وقت نہیں نکل رہے اور واپس جا رہے ہیں ان سے بھی عرض ہے کہ واپس جا کر ہم واپس جا رہے ہیں اور یہ نیت لے کر جائیں دیکھیے صاف صاف بات ہے واپس جانے کی گنجائش نہیں واپس جانے کی گنجائش نہیں ہے اللہ کا دین مٹا ہوا ہے مسلمان مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے احکامات توڑ رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں ایسے حالات میں جب کہ دین مٹا ہوا ہو دین مٹا ہوا ہو اپنے گھروں میں ہم جا رہے ہیں اپنے ذاتی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں گنجائش نہیں اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت نہیں نکل رہے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے اپنی ضرورتوں کی وجہ سے ہم واپس جاتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے ندامت کے ساتھ جائیں یا اللہ تقاضا تو آپ کے راستے میں نکلنے کا تھا لیکن میں اپنے گھر جا رہا ہوں اے اللہ معاف کر دیجیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جب کچھ قبیلے والوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا صحابہ سے فمایا تھا چلو ان کے خلاف جہاد کر لیں صاحبہ نے عرض کیا کہ وہ ایمان ایمان تو لا رہے ہیں ایمان والے ہیں نماز پڑھتے ہیں ایک زکات ہی کا تو انکار کر رہے ہیں وہ بھی دینے والے بن جائیں گے میں نہیں ہم نے جانا ہے ان کے خلاف جہاد کرنا ہے اس موقع پہ آیا تھا این الدین و حی کیا دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ ہوں یعنی مسلمان مسلمان ہوتے ہوئے زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں تو میں جاؤں گا ان کے پاس اور محنت کروں گا یا تو وہ کمی دور ہو جائے گی یا مایا کے یا میری گردن تن سے جدا ہو جائے گی ایس دین ہوں وہ انہائی کیا دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ ہوں یہ نہیں ہو سکتا یا اللہ کا دین مکمل ہو کر رہے گا یا میری گردن تن سے جدا ہو جائے گی ہم سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ تو سب مسلمانوں میں فرض نہیں ہوتی صرف مالداروں میں فرض ہوتی ہے اور مالداروں میں بھی ہر وقت فرض نہیں ہوتی سال میں ایک مرتبہ اور سارے مال پہ فرض نہیں ہوتی جو ضرورت سے زیادہ مال ہے اور ایک سال تک رکھا رہے اس میں زکوٰۃ آتی ہے اتنا تھوڑا عمل اتنا تھوڑا حکم ہے لیکن وہ بھی اگر ان مسلمانوں نے چھوڑ دیا اس کے خلاف اس پہ اس کی محنت کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور آج تو اللہ کے بڑے بڑے حکم نماز جیسا بڑا حکم آج امت کا بیشتر طبقہ چھوڑے ہوئے اس لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے اور کتنا وقت لگانے کی ضرورت ہے اس لیے گھروں کو جا رہے ہیں جا بھی رہے ہیں گھروں کو تو فکر کے ساتھ اور اس نیت کو یہ نیت لے کے جائیں اب جو اپنے گھروں کو جا رہے ہیں تو وہاں جا کے ہم نے کام کرنا ہے ہم نے جا کے محنت کرنی ہے اپنی اپنی مسجد کو چوبیس گھنٹے اعمال سے آباد کرنا ہے ہماری مسجد میں چوبیس گھنٹے اعمال ہو رہے ہوں جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اعمال ہوتے تھے دن میں بھی اعمال ہوتے تھے رات کو بھی اعمال ہوتے تھے ایسے ہماری مسجدیں بھی اعمال سے آباد ہو جائیں جب مسجدیں اعمال سے آباد ہوتی ہیں وہ مسجدیں دعائیں کرتی ہیں اے اللہ ان کے گھروں کو بھی ایسی آباد فرما جیسے انہوں نے تیرے گھر کو آباد کیا اور مسجدوں میں اعمال نہ ہو رہے ہوں مسجد خدا نخواستہ اگر ویران ہو جائیں تو مسجدیں بد دعائیں کرتی ہیں اے اللہ ان کے گھروں کو بھی ایسے ہی ویران کر دے جیسے انہوں نے تیرے گھر کو ویران برباد کر دیا اور مسجد کی آبادی اعمال سے ہوتی ہے ظاہری چیزوں سے جی قالینوں سے جھاڑ فانوس سے ان چیزوں سے مسجد کی آبادی نہیں ہوتی اعمال سے آباد تو مسجدوں کو آباد کرنا ہے اور یہ نیت لے کر جائیں کہ اپنی اپنی مسجد کو اگر اس وقت فوری طور سے چوبیس گھنٹے اعمال سے آباد نہیں ہو رہی تو کم از کم ہماری مسجدیں پانچ اعمال زندہ ہو جائیں ہماری ہر ہر مسجدیں پانچ اعمال زندہ ہو جائیں روزانہ ہمارے مسجد کے آس پاس رہنے والے مسلمان روزانہ مسجدیں وقت دے رہے ہوں شام کا وقت ہے اصل سے لے کے عشاء تک کا ڈھائی کم از کم ڈھائی گھنٹے دو ڈھائی گھنٹے یا اس سے زیادہ مسلمان وقت دے رہے ہوں اور اس وقت میں آ کر مشورے سے دو دو ساتھیوں کی جوڑیاں بنا کر اپنے محلے میں بسنے والے جتنے مسلمان ہیں ان پہ جا کے محنت کریں گے گھر گھر اور در در جا کے محنت کریں گے ایک ایک مسلمان کو اس کے لیے تیار کریں گے ایک ایک مسلمان کو اس کے لیے تیار کریں گے کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلنے والے بن جائیں اپنی مسجد میں وقت دینے والے بن جائیں گزارش یہ ہے کہ جو آگے بیٹھے ہوئے ساتھی وہ ذرا اور قریب قریب ہو کے بیٹھ جائیں اب جو بعد میں آنے والے ہیں ان کی جگہ پیچھے کم رہ گئی ذرا قریب قریب ہو کے بیٹھ جائیں بیچ میں خلا ہو تو اس کو پر کر لیں تاکہ بعد میں آنے والے پیچھے آنے والے ساتھی ان کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر ہاں جو جو بھائی ماشاءاللہ جماعت میں جانے والے ہیں نکلنے والے ہیں اگر وہ مجموعے میں بیٹھ گئے ہیں ان کے لیے آگے جگہ رکھی ہوئی خالی ابھی بہت جگہ خالی ہے وہ آگے تشریف لے آئیں آگے آ کے بیٹھ جائیں تو بحث کر رہا تھا کہ اگر ہم گھروں کو جا بھی رہے ہیں اللہ کے راستے میں اس وقت نہیں نکل پا رہے ہیں اپنی مجبوری کی وجہ سے تو ہم یہ نیت لے کر جائیں کہ ان شاء اللہ تعالی واپس جا کر ہم نے اس کام میں لگنا ہے اپنا وقت اس کام میں لگانا ہے جی اپنا اس کام میں لگانا ہے اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے ہم جائیں گے پچھلے بار توبہ کریں گے کہ ہم نے اب تک اس کام کو نہ کیا اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنایا اور اب انشاءاللہ اس کام کو مقصد بناتے ہیں اس کام کو اصل کام بناتے ہیں باقی دوسرے کاموں کو اس کے تابع کر کے چلیں گے کاروبار گھر کی ضروریات اپنی ذات کی ضروریات یہ نمبر دو اور نمبر ایک حضور والا کام دعوت والا کام دین کی محنت والا کام اس کو نمبر ایک پہ رکھیں گے جی کبھی ایسا ہوا کہ ادھر گھر کا تقاضا آ گیا ادھر اپنی ذات کی ضرورت کو پیش آ گئی ادھر دعوت کا تقاضا ہے تو دعوت کے تقاضے کو مقدم کریں گے اپنے ذات کی اپنے گھریلو ضروریات کو مؤخر کریں گے اس پہ اللہ کو پیار آئے گا اللہ ہمارے گھروں میں بھی دین کو زندہ کریں گے اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ دین کے زندہ کرنے کا فیصلہ فرمائیں گے آج جو مسلمانوں پہ حالات آ رہے ہیں اور مسلمانوں پریشانیاں آ رہی ہیں پریشانیاں آ رہی ہیں مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں مسلمانوں پر جگہ جگہ سے مصیبتوں کی حالات سننے میں آتے ہیں خبریں آتی ہیں یہ سب ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہیں فیصلے اللہ کیسے ہوتے ہیں جیسے میں نے بالکل شروع میں بات کی تھی کہ اللہ کیسے فیصلے ہوتے ہیں راحتوں اور آرام کے فیصلے بھی اللہ کیسے ہوتے ہیں پریشانیوں مصیبتوں کے فیصلے بھی اللہ کیسے ہوتے ہیں تو یہ امت پر امت پر پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں پر ہر طرف جو مصیبتوں اور پریشانیوں کی خبریں آ رہی ہیں یہ یقیناً ہمارے اعمال کے بگڑنے کی وجہ سے آ رہی ہیں اس لیے ہم توبہ استغفار کریں اللہ پاک سے معافی مانگیں اے اللہ جتنے ہم سے گناہ ہو گئے اور جتنی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اے اللہ ان سب کو معاف فرما دے اور جن گناہوں کی وجہ سے آج امت پر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں پریشانیاں آ رہی ہیں اے اللہ ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف دے اپنی طرف سے ہی معافی مانگیں گے اور پوری امت کی طرف سے معافی مانگیں گے کریں گے نا بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے توبہ استغفار اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے اور آئندہ کے لیے عزم کرنا ہے اور سب سے بڑا گناہ تو سب سے بڑا گناہ تو ہم سے یہ ہوا کہ ہم نے حضور والی اس مبارک محنت کو حضور والے اس کام کو اپنا مقصد نہ بنایا اپنا اصل کام نہ بنایا اس میں توبہ کریں اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ انشاءاللہ پچھلا جو ہو چکا ہے اللہ اس کو معاف کر دیجئے آئندہ اس کام کو ہم مقصد بنا کے کریں گے مقصد کسے کہتے ہیں مقصد اسے کہتے ہیں کہ آدمی مقصد کے سامنے اپنی ہر ضرورت ہر چیز قربان کرتا ہے مقصد کو قربان نہیں ہونے دیتا ایک تاجر آدمی ہے صبح کو ساڑھے آٹھ بجے نو بجے مثال کے طور پر اپنے کام کے لیے نکلتا ہے اس نے مقصد بنایا ہوا کاروبار کو اب ایک دن وہ نکلنے لگا تو بیوی نے ہاتھ پکڑ لیا کہاں جا رہے ہیں بیٹے کو بخار چڑھ گیا بہت تیز بخار ہے ایک سو دو ایک سو تین بخار ہے وہ تھوڑا سا چونکتا ہے پریشان ہوتا ہے لیکن پھر گھڑی دیکھتا ہے سر ہی جاتا ہے کہتا ہے نہیں نہیں اب میں نہیں رک سکتا حالانکہ بیٹے سے بہت محبت ہے بہت محبت ہے اس کی بیماری کا اس کی تکلیف کا سن کر پریشان ہو گیا لیکن چونکہ یہ کاروبار مقصد ہے کاروبار کو پیچھے نہیں کر سکتا بیٹے کے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کو اس کی دوا لانے کو پیچھے کرتا ہے اس نے مقصد بنایا ہوا ہے ایسے فرماتے ہیں کہ ہم کوئی چیز چھڑانا نہیں چاہتے کاروباری اور تاجر آدمی سے اس کی تجارت نہیں چھوڑانا چاہتے ملازم آدمی سے یہ نہیں کہتے ہم مطلب ملازمت چھوڑ دے اپنے دنیا کاموں کو چھوڑ دے ہم یہ ماتے کہ خالی ترتیب دے حضور والے کام کو دین کی محنت کو اصل بنا لیں دین کی محنت کو اصل بنا لیں اس کو مقصد بنا لیں اور اپنے باقی سارے کاموں کو اس کے تابع کر لیں اس پر اللہ کی رحمتوں کے اور اللہ کی طرح سے اللہ کی رضا کے فیصلے ہوں گے اللہ پاک ہمارے حالات کو ٹھیک کر دیں گے دیکھیے جب اللہ کے کام میں ہم لگیں گے اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے کاموں کو بنا دیں گے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اللہ ہمارے کام اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے اس کے کام بنتے چلے جاتے ہیں اس کے کام بنتے چلے جاتے ہیں تو واپس جا کر بھی ہم نے اپنی مسجدیں پانچ آماز زندہ کر دی نیت تو ہو چوبیس گھنٹے مسجد کو آباد کرنا ہے کم از کم پانچ آماز روزانہ ہمارا ہر مسلمان ہر ہمارے محلے میں رہنے والے ہر مسلمان اور آس پاس کے رہنے والے ہر مسلمان روزانہ مسجد میں وقت دے رہے ہیں کاروبار میں وقت دیتے ہیں گھر میں وقت دیتے ہیں دوستوں کو وقت دیتے ہیں اللہ کے گھر مسجد کو اور دعوت والے عمل کو ہم وقت نہیں دے رہے کتنی کمی کی بات ہے اللہ جس نے ہمیں سائن دی اور برابر دے رہے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اس کے دین کی محنت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے کتنی گراوٹ کی بات ہے کتنی کمی کی بات ہے دیکھیے آدمی رات کو سوتا ہے صبح اٹھتا ہے تو صبح اٹھنے کی مصنون دعا کیا ہے الحمد للہ لدی آنا بادمہ اماتانہ وہ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ کر دیا یعنی جب آدمی سو جاتا ہے کہتے ہیں نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے جیسے مرنے والا آنکھیں ہوتی ہیں دیکھتا نہیں کان ہوتے ہیں سنتا نہیں زبان ہے بولتا نہیں ایسی سونے والا بھی لیکن یہ کہ مرنے والا تو ہمیشہ کے لیے اس کے ساری چیزیں ختم ہو گئیں لیکن سونے والے کے لیے وقتی طور سے عارضی طور سے اللہ پاک چاہتے تو سوتے سوتے اس کی روح کو نکلوا لیتے فرشتہ اس کی روح قبض کر لیتا اللہ نے جبکہ جو سویا سارے آزا اس کے معطل ہو گئے اب اللہ نے جگایا سارے آزا اس کو واپس کر دی تو اللہ ہم کو نعمتیں دیے جا رہے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے کتنی کمی کی بات ہے اس لیے ہم نیت لے کر جائیں تو روزانہ وقت دیں مسجد میں اعمال دعوت کے لیے گشتیں کریں مسلمانوں سے ملاقاتیں کریں ان کو دعوت دیں اللہ پاک راستے میں نکلنے کے لیے تیار کریں دیکھیے مرد بھی حضور کی امت میں ہیں اور عورتیں بھی حضور کی امت میں ہیں ہاں جیسے ہم نے اپنی فکر کرنی ہے اور اپنے محلے میں بسنے والے ایک ایک مسلمان کی فکر کرنی ہے ایسے ہماری فکر یہ بھی ہو کہ ہماری مصورات بھی ہماری مصنوعات بھی اللہ کے راستے میں نکلیں ہر ہر مستورہ اپنے شوہر کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیکھیے مصورات میں دین آ جائے ہمارے گھروں میں دین آ جائے اور دین کی محنت آ جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی مصورات کا وقت لگوائیں اپنی مصورات کا وقت لگوائیں جیسے ہم اللہ کی راہ میں نکلے اور وقت لگاتے ہیں تو الحمد اللہ کا شکر ہے اللہ اعمال کا شوق دے دیتے ہیں آخرت کی فکر اپنے مرنے کا یقین اور مرنے کی فکر جی یہ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ بیدار ہو جاتی ہے اگر ہم مصنوعات کو لے کے نکلیں گے ان کے اندر بھی اعمال کا شوق اعمال کا شوق اور دین پر چلنے کا اور دین کی محنت کرنے کا شوق پیدا ہوگا ورنہ ہماری محنت ہماری دعوت ہماری تبلیغ گھر کے دروازے تک ہوگی بس گھر کے دروازے گھر کے باہر ہم خوب تبلیغی خوب محنت کرنے والے اور گھر کے اندر آ کر سب تبلیغ ختم اب تو دنیا کی باتیں چیزوں کی اور ضرورت کی چیز ضرورت کی باتیں بچی کہہ رہی ہے ابو مجھے آپ نے فلاں چیز لا کر نہیں دی میں کب سے آپ کب سے کہہ رہی ہوں بیوی جو ہے وہ الگ تقاضے کر رہی ہے گھر کے باہر تو دعوت کے آخرت کے ایمان یقین کے تذکرے اور گھر کے اندر آئے تو دنیا کی چیزوں کی فرمائشیں ہو رہی ہیں یہ ہمارا قصور ہے ہم مردوں کا قصور ہے ہم تو تبلیغ کے آسمان پہ اڑ رہے ہیں چلے لگا رہے ہیں ملکوں میں جا رہے ہیں اپنی مصروعات کا ہم نے وقت نہیں لگوایا یہ ہمارا نقصان ہے یہ ہماری کمی ہے تو اپنی مصروعات کا بھی وقت لگوائیں گے جب وہ نکلیں گی اللہ کی راہ میں ہر مستور اپنے شوہر کے ساتھ جائیں گی جی اور لیکن جیسے آپ جانتے ہیں مستورات گشت نہیں کرتی مستورات ایک گھر میں جا کے ٹھہر جاتی ہیں مرد گشت کرتے ہیں اور محلے کی مصروعات ان کے پاس آتی ہیں یہ دین کی بات کرتی ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ وہ تبدیلیاں لاتے ہیں ان کے اندر اور وہ اعمال کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اب گھر کے اندر دین کا ماحول پیدا ہوگا دین کی فکر پیدا ہوگی اور دین کی محنت کرنے کا جذبہ اور شوق ابھرے گا دیکھیے بچے ہمارے ماں کے پاس رہتے ہیں بچوں کا زیادہ وقت ماں کے پاس گزرتا ہے صبح کو صبح کو مرد اپنے کام پہ جاتے ہیں شام کو رات کو آتے ہیں دن بھر تو بچے ماں کے پاس ہوتے ہیں عام طور سے کوئی عورتیں بھی اگر جاب کر رہی ہیں تو الگ بات ہے مطلب عام طور سے تو عورتیں گھر میں ہوتی ہیں بچے ان کے پاس ہوتے ہیں اب اگر ماں کا ذہن بنا ہوا ہے تو اپنے بچے کا ذہن بنائے گی دیکھو بیٹا ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہم حضور کے امتی ہیں پورے دین پر چلنا حضور کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے دیکھو بیٹا یہ سنت کے خلاف ہے سیدھا سے کھاؤ یہ سنت ہے اسے اللہ خوش ہوتے ہیں الٹے ہاتھ سے کھاؤ گے اللہ پاک ناراض ہوں گے سنت کے خلاف ہے جو بچپن سے ماں عادت ڈلوا دیں گی والدہ بچے کی جیسے بچپن سے تربیت کر دیں گی بڑے ہونے تک بچپن تک وہ عادت ختم نہیں ہوتی حدیث شریف میں آتا ہے مفہوم ہے کلو مولود الفطرہ فابواہ واہدانی او ینصرانہ او یمجسانہ ہر پیدا ہونے والا بچہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے چاہے مسلمان کا بچہ ہو چاہے کسی غیر مسلم کا بچہ ہو ہاں اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اللہ پاک اس کو اسلامی فطرت کے مطابق بھیجتے ہیں دنیا میں پھر مایا کہ اس کے ماں باپ اس کے ماں باپ یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی آگ کا پوجنے والا بنا دیتے ہیں علماء یہ فرماتے ہیں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس سے بات مفہوم ہوتی ہے کہ گھر کا جیسا ماحول ہوتا ہے گھر کا جیسا ماحول ہوتا ہے بچہ ویسا بنتا ہے اگر گھر کا ماحول دین پر چلنے والا سنتوں کا اہتمام کرنے والا <clears throat> اللہ کی اللہ کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا ماحول ہوگا تو بچہ بھی اللہ کے اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اور سنتوں پہ چلنے والا ہوگا دیکھیے میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں آپ ذرا سے یہ سوال کرتا ہوں جن گھروں میں انگلش بولی جاتی ہے تو بچے کیا اردو زبان سیکھتے ہیں کیوں جی جن گھروں میں انگلش بولی جاتی ہے ماں باپ بہن بھائی سب انگلش بولتے ہیں تو بچہ اردو سیکھتا ہے کہ انگلش سیکھتا ہے انگلش سیکھتا ہے اس لیے کہ اس گھر میں انگلش بولی جا رہی ہے انگلش کا ماحول ہے اور جن گھروں میں اردو بولی جاتی ہے یا جو کشمیر کے رہنے والے کشمیری بولی جاتی ہے کو بولی جاتی ہے پنجابی بولی جاتی ہے جو زبان بولی جاتی ہے یعنی گھر کا جیسا ماحول ہوگا انگریزی والا ماحول ہوگا بچہ انگریزی سیکھے گا اردو والا ماحول ہوگا اردو سیکھے گا اس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ گھر میں اگر اعمال کا ماحول ہوگا ہمارا بچہ بھی اعمال والا بنے گا ہمارے گھروں میں اگر دین کا ماحول سنتوں کے اہتمام کا ماحول ہوگا تو بچہ ایسے ہی بنے گا ورنہ یہ بچے بڑے ہو کر ماں باپ کے لیے مصیبت بن جاتی ہے تو گزارش یہ ہے ہم سب نیت کریں کہ اپنی اپنی مستورات کا وقت لگوائیں گے کیوں جی سب کے سب نے نیت کر لی انشاءاللہ جنہوں نے لگوایا بہت اچھا کیا اگر اب تک نہیں لگوایا آپ خود دیکھیں گے جب ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تین دن کے لیے زیادہ وقت کے لیے تو آپ کے گھر میں کیسا ماحول اچھا بن جائے گا آپ کے گھر میں کیسا اچھا ماحول بن جائے گا پہلے تو دنیا کی تو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں ہم نے اپنے مستورات کی فکر بھی کرنی ہے دیکھیے اگر ہم نے ان کو دعوت تبلیغ میں نہیں لگایا اللہ کے راستے میں ہم لے کر نہیں نکلے تو پھر خطرہ ہے کہ ان کے اعمال میں کمی ہوگی شاید نماز میں سستی ہو جائے کوئی کوئی مستور ایسی ہوتی ہیں جو ویسے ہی پہلے سے اللہ کی ولیاں ہوتی ہیں ورنہ عام طور سے اللہ پاک کے راستے میں نکلے بغیر اور اس مبارک محنت کیے بغیر پھر وہ جو ہے کمی رہتی ہے اعمال کا اہتمام نہیں ہوتا اعمال کا شوق نہیں ہوتا پھر بچوں کے اندر بھی اس کا اثر پڑتا ہے تو اپنی مصنوعات کا وقت لگوانا ہے اور الحمد اس کا بڑا اثر ہو رہا ہے جب جہاں جہاں مستوعات جماعتیں جاتی ہیں تو نکلنے والی مستوعات کو خود بھی بہت فائدہ ہوتا ہے اور خود بھی وہ دین پر چلنے کا عزم کرتی ہیں اور دین کی محنت کرنے کا عزم کرتی ہیں اور جہاں جہاں یہ مستوراتی جماعتیں جاتی ہیں وہاں الحمد ایک ماحول بنتا ہے مستورات آزاد پھرنے والی بے پردہ پھرنے والی مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے حکموں کو توڑنے والی الحمد اللہ تعالیٰ کو توفیق طاف ماتے ہیں وہ پردے میں آ جاتی ہیں اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والی بن جاتی ہے <clears throat> ہماری جماعت گئی کرگستان کے ملک میں وہاں مردوں کی جماعت تھی کام کر رہی تھی ایک دن مستورات جو ہے ان کی مستورات کچھ مستورات بڑی عمر کی مسجد کی دیوار کے پاس آ کے بیٹھ گئیں بیان سنتی رہیں بیان ہو رہا تھا مغرب کے بعد بیان سنتی رہیں جب بیان ختم ہوا تو کھڑی ہو کے انہوں نے کہا جماعت والوں سے کہ آپ لوگ پاکستان سے آئے ہیں اور مردوں کی جماعتیں آتی ہیں مردوں کو دین سکھاتی ہیں مردوں کو اللہ کے راستے نکالتی ہیں ان کو شوق ہوتا ہے وہ دین پر چلنے والے بن جاتے ہیں ہم مستورات کو دین سے کون سکھائے گا اپنے بزرگ واپس جا کر اپنے بزرگوں کو ہمارا سلام کہیے گا اور ان سے کہیے گا کہ ہم آپ کی بہنیں ہیں مسلمان بہنیں ہیں ہماری بھی فکر کیجیے ہمیں کون دین سکھائے گا وہ جب واپس آئی جماعت تو ایون نے بزرگوں کو سلام پیش کیا ان کی طرف سے کہ ہماری وہاں رہنے والی مستورات جو بیچاری کتنی سزاؤں کتنی تکلیفوں میں ستر سال تکلیفوں میں جائی پستی رہیں اب کچھ تھوڑی سی ان کو آزادی ملی ہے تو کہتی ہیں ہمیں دین نہیں معلوم دین کیا ہے اللہ کا حکم کیا ہے دین کا طریقہ کیا ہے جب بزرگوں کی ہماری بات سنائی جماعت نے تو بزرگ آنسوؤں سے رونے لگے کہ ہماری بہنیں صحیح کہتے ہماری بہنیں صحیح کہہ رہی ہم نے ان کی فکر نہیں کی جیسے مردوں کی فکر کرنا ہمارے ذمے ہیں ایسے اپنی جو دنیا میں بسنے والی جتنی ہماری مسلمان بہنیں ہیں دینی بہنیں ہیں ان کی فکر کرنا بھی ہمارے ذمے ہیں اس کے لیے ہم نے محنت نہیں کرنی مستورات پر اپنی مستورات کو لے کے پاس جانا ہے چاچے پھر وہیں بیٹھے بیٹھے بزرگوں نے جماعت تیار کی انہی لوگوں سے جماعت تیار کی اور کہا اس جماعت میں جو جماعت کام کر کے آئی ہے ان کے دو ساتھی اپنی مستورات کو لے کے وہ بھی جائے جماعت تیار ہو گئی وہاں پہنچی ان مستورات کی فکر سے اور الحمد خوب کام ہوا جتنا جتنی توقع تھی اس سے بھی زیادہ اللہ نے کام لیا ان ماشاء اللہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے خود بھی اہتمام سے وقت فارغ کرنا ہے کام کرنا ہے اور اپنی مستورات کو بھی وقت لگوانا ہے کون کون بھائی ارادہ کرتے ہیں کہ ان شاء اللہ سب کے ہاتھ نہیں اٹھے ابھی سب کا ارادہ نہیں ہے دیکھیے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ ہم اونچی سے اونچی جنت میں چلی جائیں چلے جائیں اس طرح یہ بھی نیت کریں کہ اپنی مستورات کو اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ اونچی سے اونچی جنت میں لے کے جائیں گے ان اللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے قبول فرمائے ایران